اس نے دیکھا گھنا جنگل ہے اونچے درخت جھاڑیاں کہیں بلندی کہیں نشیب اور وہ دونوں بھاگتے چلے جا رہے ہیں تیز سانس لینے کی آوازیں ہامتے ہوئے بار بار گردن موڑ کے پیچھے دیکھنا اور اندھا دھن دوڑنا وہ خود کو واضح دیکھ سکتی تھی الجھے بکھرے آدھے بندے سنہرے بال چہرے پہ مٹی اور زخموں کے نشان ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہنے وہ بھاگتی جا رہی تھی کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں تعقب کر رہی تھیں کوئی اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا وہ بھی بار بار گردن گھما کے تعقب کرنے والوں کو دیکھتا تھا پھر ایک دم وہ رک گئی جھک کے گہرے گہرے سانس لینے لگی وہ جو چند قدم آگے نکل گیا تھا واپس مڑا جی رکیں گی تو ان کا شکار بن جائیں گی دوڑیے اس کے کندھے کے پیچھے گھبراہٹ سے کچھ دیکھتا تھا نہیں اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان دائیں بائیں گردن ہلائی ان کے پاس شکاری کتے ہیں تالیا نہیں بھاگے گی وہ کہتے ہوئے دائیں طرف چند قدم اٹھائے آوازیں قریب آ رہی تھیں جی، آپ کیا کر رہی ہیں تالیا اور ایڈم میں یہی فرق ہے تم ایڈم شکار بن کے سوچتے ہو میں شکار باز بن کے سوچتی ہوں وہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں ہاتھ مار رہی تھی اگر میں شکاری ہوتی تو تالیا اور ایڈم کو کیسے ڈھونڈتی کیسے دو چیزیں دو چیزیں ہوتی ہیں شکاری کتوں کے پاس جن سے وہ شکار کو پکڑتے ہیں اس نے جھاڑیوں میں کچھ تلاش کرتے ہوئے انگلیوں کی وی بنا کے پیچھے دکھائی ان کی رفتار اور سنگنے کی حص وہ دھنکنی کی طرح چلتے تنفس کے درمیان رک رک کے کہہ رہی تھی رفتار اتنی تیز ہوگی جتنا تیز مالک چل سکتا ہے اس نے کتے کی زنجیر تھام رکھی ہوتی ہے شکاری کتوں کو زنجیر کے بغیر کوئی نہیں جنگل میں لاتا اور اس کا مالک اتنا تیز نہیں ہے کتوں کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگے گا ہمیں کتے سے زیادہ نہیں اس کے مالک سے زیادہ تیز بھاگنا ہے بھونکنے کی آوازیں ہر پل قریب ہو رہی تھیں اور دوسری چیز اس کی حصے مشامہ اس نے دمے کے مریض کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کے سانس لیتے ہوئے کہا سونکھنے کی خوشبو پھر چند پتے توڑ کھینچے کالی مرچ کا پودا وہ دیکھو بازو لمبا کر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا وہ شہدود کا درخت تھا انڈین شہدود ان کی خوشبو کتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے وہ اس بو کا تعقب نہیں کرتے ان کو خود پہ مل لو ایڈم ہم شکاریوں سے اور کسی طرح سے نہیں بھاگ سکتے یہ سب آپ کو کس نے بتایا چیتالیہ وہ دمبا خود کھڑا تھا تالیا نے زرد چہرہ اٹھا کے نکاحت سے اسے دیکھا کسی نے نہیں میں خود شکار باز ہوں بے وقوف وہ کہہ کے درخت کی طرف بڑھی تھی کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں بلند ہو چکی تھی وہ قریب تھے بہت قریب آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہیں نا تالیہ مراد اپنی جگہ بالکل سن کھڑی رہ گئی آپ کے بال فرق تھے اور ہولیا بھی مگر آپ وہی ہیں نا اس دن آپ نکرانی کیوں بنی ہوئی تھی اس کے انداز میں سادگی اور تعجب تھا تالیا کی رنگت گلابی پڑنے لگی لمحے بھر کو اپنی جگہ منجمت ہو گئی شیل ساکت پھر داتن کی آواز کان کے آلے سے چنگاڑی یا اللہ یہ کون ہے اس نے کیسے پہچانا تالیا بھاگو یہاں سے میں کار گیلری کے دروازے تک لاتی ہوں مگر وہ لمحہ گزر گیا اور ہرنی جیسی آنکھ والی لڑکی نے لب بھینچ لیے بھویں اکٹھی کی اور چار پانچ قدم قریب آئے یہاں تک کہ وہ ایڈم کے این مقابل آ کھڑی ہوئی سوری مجھے سنائی نہیں دیا کیا کہا آپ نے ہر آدھی جھوٹے کی طرح اس نے جواب سوچنے کے لیے وقت حاصل کیا میں سوری میں کہہ رہا تھا کہ اس دن فاتح صاحب کے ساتھ آپ آپ کی کی طرف آیا تھا تنگو کامل ملازمہ ہے نا وہ بلا کسی ڈر جھجک کی سادگی سے پوچھے گیا عام سچینی نکوش کا نوجوان اور اس کی سادگی تالیا کے ماتھے پہ بل پڑے کون ہو تم وان فاتح کے ملازم جی میں ادھر آتا ہوں اس نے ایک دم چہرہ غصے سے لال بھوکا کر کے چٹکی بجا کے باڈی گارڈز کو اشارہ کیا جو اسرا کے آفس کے سامنے کھڑے تھے پولیٹیکل سیکرٹری نے اس طرف دیکھا تو چونک گیا ایڈم کے ساتھ کھڑی طرح دار امیر سی لڑکی غصے سے بلا رہی تھی وہ پریشانی سے اس طرف دوڑا کیا مسز فاتح اس طرح گیلری آئے مہمانوں کو بےزت کرتی ہیں سوری میم کیا ہوا میں ابھی ابھی مسز اسرا کی چیریٹی کے لیے ایک بڑی ڈونیشن کمٹمنٹ کر کے آئی ہوں اور باہر کھڑا یہ باڈی مین مجھے روک کر کہتا ہے کہ تمہاری شکل ایک بدسورت غریب ملازمہ جیسی ہے یا اللہ یا اللہ اس نے ہون گول کر کے سانس باہر نکال اپنے ہاتھ سے چہرے پہ پنکھا جلا جیسے ایک دم اس کا شوگر لو ہو رہا ہو ایڈم کا دماغ پھک سے اڑ گیا ششدر سا ہو کر اس نے سیکریٹری کو دیکھا نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں تو کہہ رہا تھا کہ تنگو کامل یہ کیا چیز پال رکھی ہے مسز جسرا نے ہاں وہ نزاکت بھرے غصے سے چلائی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی جو اس طرح میری توہین کی جا رہی ہے یہ رکھو کارڈ اور مسز اسرا کو کہہ دینا کہ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی یا اللہ یا اللہ اس نے کرچ سے کارڈ نکال کے سیکرٹری کے منہ پہ پھینکا اور مر گئی باریک ہیل سے چلتی وہ راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی سیکرٹری گھبرا کے اس کے پیچھے دوڑا میم رکیں پلیز آپ مت جائیں میں معذرت کرتا ہوں بلکہ ایڈم آپ سے خود معاذرت کرے گا میم سنے تو مگر وہ ہاتھ جھلا کے اس کو دفان ہونے کا اشارہ کر کے تیز تیز سیڑھیاں کرنے لگی ابھی تک خود کو ہاتھ سے پنکھا جھل رہی تھی جیسے نازک اندام طبیعت یہ سب بہت گراں گزرا ہو سیکرٹری نے بے چارگی سے سجاتے دیکھا پھر پلٹا اور کسی بھوکے شیخ کی طرح ایڈم کی طرف آیا وہ اپنی جگہ حیران پریشان کھڑا تھا تم تمہیں سمجھایا تھا میں نے کہ اپنی حد میں رہو نہیں سر میں نے ان کی شکل کا تو کچھ نہیں کہا یا اللہ میں تو کہہ رہا تھا کہ وہ اس دن ان کی ملازمہ تھی اور اب بکواس بند کرو سیکرٹری نے زور سے اس کو کندھے سے پکڑ کے پیچھے دھکا دیا تو ایڈم کا چہرہ سرخ ہوا مگر اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی سر اب زیادتی کر رہے ہیں تمہیں تو اب میں بتاؤں گا کہ زیادتی کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ آندھی طوفان کی طرح اندر لپکا آفس میں وہ تینوں اسی طرح کھڑے تھے اسرا برہمی سے کچھ کہہ رہی تھی اس کے یوں مدخل ہونے پہ اس طرف متوجہ ہوئی میم وہ جو مس یہاں سے ابھی ابھی گئی ہیں وہ کارڈ واپس کر گئی ہیں بہت غصے میں تھیں کیا جہاں اسرا کا دماغ پھک سے اڑ گیا وہیں ایش تیزی سے سیدھا ہوا کیوں کیا ہوا فاتح مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا بنا کسی تاثر کے سیکرٹری کو دیکھی گیا ایڈم نے ان سے بدتمیزی کی ان کو روک کے ان پہ جملے کسے وہ اس توہین پہ برا منا کے چلی گئی ایڈم کون ہے اشر نے ناگواری سے ٹوکا عبداللہ کی جگہ جو نیا لڑکا آیا ہے جب سے آیا ہے باس کے ہر ملنے جلنے والے سے فینک ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کو مستقل نوکری چاہیے اس لیے شاید کانٹیکٹ بنانا جا رہا ہے یقیناً ان خاتون کو بھی یہی کہا ہوگا پھر ان کے انکار پہ ان سے بدتمیزی کر بیٹھا ہوگا اف بلاؤ سیڈم کو اسرا غصے سے چنکھاڑی میں اس کے ساتھ اتنی مہربان رہی اور یہ میرے کلائنٹس کو بھگا رہا ہے تم حوصلہ رکھو کاکا میں دیکھتا ہوں ارے تم بیٹھو میں ہوں نا اشر نے چہرے کو جلد ہموار کر لیا اور اسے تسلی دیتا باہر نکلا سیکریٹری اس کے پیچھے لپکا اسرا نے بے بسی سے فاتح کو دیکھا تو اس نے ہلکے سے شانے اچکا دیے جیسے کہہ رہا ہو میں معاملے سے واقف ہی نہیں تو کیا کروں باہر تمام گارڈز موجود تھے ایڈم پر شان شان سے الگ کھڑا نظر آتا تھا اشر اسپاٹ چہرے کے ساتھ چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تم نے مسز اسرا کی مہمان سے بدتمیزی کی نہیں سر میں نے بدتمیزی نہیں کی صرف یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو تنگ کامل کے گھر ارے واہ تم میں تو بہت ہمت ہے کیا اسی لہجے میں تم نے ہماری مہمان سے گفتگو کی تھی وہ اتنی تیزی سے پھنکارا کہ ایڈم کا سانس رک گیا وہ پلک تک نہ جھپک سکا سامنے کھڑا تین سوٹ میں ملبوس ایک طاقتور آدمی اس کو سلکتی نظروں سے دیکھ رہا تھا ایڈم کو پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا کتنے دن رہ گئے ہیں تمہارے کام کو ختم ہونے میں چھ دن سر سیکرٹری گردن آگے کر کے تیزی سے بولا کیا میں نے تم سے پوچھا ہے اشر نے ایک تیز اس پہ ڈالی تو وہ گڑبڑا کے پیچھے ہو گیا پھر وہ واپس ایڈم کی طرف متوجہ ہوا تم ان خاتون سے اپنے رویے کی معافی مانگو گے سنا تم نے رملی اس نے تحکم سے اپنے چیف آف اسٹاف کو آواز دی ادھیڑ عمر اینک والا رملی پیچھے ہی کھڑا تھا فوراً آگے آیا باس ان خاتون کا پتہ معلوم کرو پھر دعوت نامے اور اس بے وقوف کو لے کے ان کے گھر جاؤ اور اگر یہ لڑکا معافی مانگنے سے انکار کرے تو اس کو گھر بیچ دو بغیر تنخواہ کے اور عبداللہ کو واپس بلا لو مرمری راہداری کی ساری یاسیت ایڈم محمد کی آنکھوں میں اتر آئی اس نے سر جھکا لیا اشر آگے بڑھ چکا تھا رملی اس کے ساتھ تھا پیچھے اب اسے پولیٹیکل سیکرٹری کی کھری کھری سنی تھی اس لڑکی کے بارے میں تمام معلومات لے کر آنا بینک بیلنس کتنا ہے کن کمپنیز میں ہے اور سب سے بڑھ کے کوئی شوہر منگیتر دوست وغیرہ ہے یا سنگل ہے راہداری میں سبق قدموں سے چلتا دبی آواز میں رمگی کو ہدایات دے رہا تھا میں بخوبی سمجھ گیا باس تو تیز تیز اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کر رہا تھا داتن کار کا دروازہ کھولے گیلری کے باہر کھڑی تھی جب تالیا باہر نکلی ہوا سے اس کے سنہرے بال اڑنے لگے تو اس نے سفید ہیڈ سر پہ رکھ لیا ماتھے پہ بل ویسے ہی تھے اور آنکھوں کی خفکی بڑھ چکی تھی وہ پچھلی سیٹ پہ آ بیٹھی تو داتن اسٹیئرنگ ویل تھامے دوسرے ہاتھ سے موبائل کے بٹن دبا رہی کیا کر رہی ہو اس نے کوفت سے اس سے مخاطب کیا معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم کس تھانے کی حدود میں موجود ہیں تاکہ جب وہ ہمیں گرفتار کروا کے وہاں بھیجیں تو مجھے پہلے سے پتا ہو کہ وہاں میرا جاننے والا کون کون ہے کار چلاؤ داتن ہم نہیں پکڑے جا رہے ترقی سے کہتی ہوئی اس نے دروازہ بند کیا تو داتن نے سر ہلا کے کار آگے بڑھا دی تھانا یہاں سے دس منٹ کے فاصلے پہ ہے جب تک وہ پولیس کو بلائیں گے ہم مین روڈ کراس کر کے نکل چکے ہوں گے داتن ریلیکس ہم محفوظ ہیں اور جب وہ ہمیں تھانے لے جائیں گے میں مین روڈ سے گرفتار کر کے تو تمہیں سب سے پہلے میرا اصول یاد آئے گا کہ جب ہماری اداکاری کھل جائے تو تالیا وہاں سے فوراً بھاگتے ہیں تالیا کے پاس ہمیشہ اگلا پلان ہوتا ہے اور میرے کان میں مت چیخو موٹی وہ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے جواباً چلائی داتے نے لب بھینچ کے اسے بیک ویو میرر میں دیکھا وہ ڈسٹرب نظر آتی تھی داتن دھیمی پڑی یہ کون تھا اور اس نے تمہیں کیسے پہچانا مجھے کیا معلوم کوالا شہر ہے یہاں ہزاروں بہروپیے روز بدل کے لوگوں سے ملتے ہیں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا میرا تو بھی فرق تھا اس نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا پھر چونک کے چہرہ اٹھایا ضروری کوئی خطرناک آدمی ہے جو وان فاتح کے ساتھ جڑا ہے کسی ایجنسی کا بندہ یا انٹرپول کا انڈر کور ایجنٹ یہ وان فاتح کی باڈی مین کی جگہ گیارہ دن کے لیے آیا ہے ڈینگی اسکیم کے وقت معلومات اکٹھی کرتے وقت مجھے پتا چلا تھا مگر مجھے اتنا اہم نہیں لگا تو میں نے اس کی زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی داتن افسوس سے کہہ رہی تھی متبادل ملازم اوہ تالیا چونکی سارے بہروپی اور کرائے کے قاتل متبادل ملازم بن کے ہی آتے ہیں اس کی پوری چھان بین کرو پھر آنکھیں بند کر کے کن پٹیوں کو سہلایا مجھے کبھی کسی نے نہیں پہچانا یا اللہ یہ مجھے کیسے پہچان گیا مجھے اس کی اگلی پچھلی سات پشتوں کا حساب چاہیے داتے نے برا منہ بنا کے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا پچھلی سات نسلوں کا تو مل جائے گا اگلی کے لیے خواب میں مستقبل نظر آنا ضروری ہے اور معذرت کے ساتھ یہ کام مجھے نہیں آتے مگر وہ اب کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پریشانی سے بڑبڑا رہی تھی کوئی اتنی طرح دار امیر لڑکی کو یوں سرے راہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کرتا اس نے کیسے کر لی کیا چیز تھا وہ ویسے تمہارے چوری شرح زیورات بھی کسی کام نہ آئے اس نے پھر بھی تمہیں ملازمہ ہی سمجھا تم تو چپ ہی کر جاؤ وہ اسے دیکھ کر جل کے بولی دانتے ناگی سے چمک کی کچھ کہہ رہی تھی مگر یکدم تالیا کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اسے زور کا چکر آیا تھا جنگل وہ دونوں بھاگ رہے تھے کرتے کتے شہتوت کا درخت تالیا تالیا داتے نے کار آہستہ کیا زور سے اسے پکارا تو وہ چونکی وہ گردن موڑ کی فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی کیا ہوا کچھ نہیں سر میں درد ہے پورخ موڑ گئی مگر دل ابھی تک دھڑک رہا تھا کتوں کی آوازیں کالی مرچ کی خوشبو میں اور ایڈم جنگل میں کیوں بھاگ رہے تھے وہ مجھے تالیا بلا رہا تھا مس تالیا اللہ اس سب کا کیا مطلب ہے کہنی دروازے کے ہاتھ پہ رکھے اس نے پیشانی ہتیلی پہ گرا کے آنکھیں بند کر لی ایسا دھچکا پہلی بار لگا تھا آخر کون تھا یہ ایڈم پولیٹیکل سیکرٹری کی اچھی خاصی جھاڑ سن کے اب ایڈم گیلری کے باہر فاتح کی کار کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا ڈرائیور اور دوسرے گارڈ بھی مستعد سے کھڑے تھے تمسخرانہ نگاہوں سے بار بار ایڈم کو دیکھتے بھی تھے اسی اسنا میں فاتح باہر آتا دکھائی دیا وہ سیکرٹری سے کچھ کہتے ہوئے پارکنگ تک آیا تھا آدتن مسکرا رہا تھا بال ہوا کے باعث اڑ کے ماتھے پہ بکھرنے لگے تو اس نے ہاتھ سے ان کو دائیں جانے پیچھے کیا اور کار کی طرف بڑھا ایڈم کو کھڑے دیکھ کے حسب معمول اشارہ کیا کہ وہ آگے بیٹھے سیکرٹری نے فوراً مداخلت کی سر اس کو میں گھر بھیج رہا ہوں اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے وہ جو اندر بیٹھنے کے لیے جھکنے لگا تھا چونک کے واپس سیدھا ہوا اور پہلے سیکرٹری پھر ایڈم کو دیکھا کیوں کیا کیا ہے اس نے ایڈم کی نظریں جھک گئی رنگت گلابی پڑی حلق میں آنسروں کا گولا اٹک گیا سر وہ جو خاتون میں سے سلسلہ کی مہمان تھی نا وہ ہائرس سوشلائٹ اس نے ان کو روک کے بدسورت کہا ہے وہ کافی خفا ہو کے گئی ہیں دروازے پہ ہاتھ رکھ کے فاتح نے آنکھیں پر سوچ انداز میں چھوٹی کر کے ایڈم کو دیکھا کیا وہ واقعی بدسورت تھی مجھے نہیں لگی مگر خیر اس نے گہری سانس لے کر سر جھلکا اس شہر میں اس جیسی بورنگ پریٹی وومن بھری پڑی ہے بیٹھو ابرو سے اشارہ کیا تو ایڈم کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی میں بیٹھوں سر ادھر سیکرٹری کی رنگت خفت سے اڑ سی گئی جلدی سے بولا مسز اسرا کافی خفا ہے سر مجھے اس لڑکی کو بھی گھر بھیجنا ہے تاکہ اپنے رویے کو مجھے فلو ہے عثمان اور ایڈم کے پاس ٹشو ہیں بیٹھو میرے پاس تم لوگوں کی آفس پالیٹکس میں ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں ہے ٹھنڈی سی تپش سے کہا اور اندر بیٹھ گیا ایڈم جو کے کھڑا تھا جھٹ سر ہلا کے بولا جی سر اور فوراً دروازہ بند کیا پھر سیکریٹری سے نظر ملائے بغیر جلدی سے فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا دل ابھی تک دھڑک رہا کار زن سے آگے بڑھ گئی اور سیکرٹری و تیز نظروں سے گھرتا رہ گیا یہ لڑکا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اس کا کچھ کرنا ہی پڑے گا اس نے تہیا کر لیا تھا حالم کے بنگلے کی بلائی منزل سے ایک ہال نما کمرہ تھا جس کی سڑک کو چہرہ کرتی دیوار شیشے سے تھی اس سے اندر چھن کی آتی کرنا نے سارا کمرہ روشن کر رکھا تھا وہاں قطار سے چند ایکسرسائز مشینیں رکھی تھیں ورزش کرتے ہوئے سامنے پھیلے بنگلوں کی قطار اور ان کے دور اوپر آسمان آسمان نظر آتا تھا مگر وہ کو نہیں دیکھ رہی تھی بس ٹریڈ مل کی ہینڈ ریل پر دونوں ہاتھ جمائے بیل پہ کھڑے کھڑے بھاگ رہی تھی ورزش کے رفت کپڑوں میں ملبوس سنہری بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے جس سے گردن تلے گول جلنے کا نشان صاف نظر آتا تھا وہ پسینہ پسینہ کھڑی تھی آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھی لیکن شاید دماغ کے اندر تک الجھی تھی ان میں بے بسی بھرا غصہ ہر کولے لے رہا تھا دفتر میں اسے شیشے کی دیوار پہ عکس دکھائی دیا داتن عق میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی تالیا نہ رکی نہ پلٹی اسی طرح ٹریڈ مل پہ بھاگتے ہوئے بولی معلوم کیا تم نے کون ہے وہ ایڈم کرائے کا قاتل کوئی جاسوس بہروپیا روپیہ تالیا بھاری بھرکن داتن ہچکچاتے ہوئے قریب آئی تالیہ نے بٹن دبایا ٹریڈ مل کی رفتار بڑھائی قدموں تلے بچھا رننگ بیلٹ مزید روانی سے بھاگنے لگا وہ لڑکا ایڈم میں کبھی گرفٹنگ نہیں کرتی وہ پھولے تنفس کے دوران خود سے بولی جا رہی تھی گرفٹر وہ ٹھگ ہوتا ہے جو بھیس بدل بدل کر لوگوں سے مختلف اسکیموں کے نام پہ پیسے جوڑتا ہے میں کیٹ برگلر ہوں رات کو دبے پاؤں پھلانگ کے آنے والا چور ایسے کردار کرتی ہوں جو پس منظر میں رہتے ہیں ویٹر نوکرانی بچوں کی آیا مجھے کبھی کسی نے نہیں پہچانا اس نے پہچانا تو کیسے وہ غصے میں تھے سنو وہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے دان پہ دان جمائے کہہ رہی تھی بہت ذہین بہت گہری نظر کا مالک تھا اور اس کا وہ اعتماد جس سے اس نے مجھے پکارا عام آدمی ایسا نہیں کرتا باطن آ گیا اور ٹریڈمل کا بٹن دبایا مشین بند ہو گئی وہ ذرا سا لڑکھڑائی پھر غصے سے داتن کو دیکھا کیا داتن نے پہلے جوس کی بوتل اس کے سامنے رکھی پھر بولی تحمل سے سنو وہ ایک معمولی گھرانے کا معمولی لڑکا ہے بے روزگار ہے فوج میں نوکری ملی تھی مگر جلد ہی دمے کی شکایت کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا تب سے اب تک کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکا باپ ایک کپڑوں کے اسٹور پہ سیلس مین ہے منگنی ہو چکی ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے ہاں ہاں بالکل پرفیکٹ کور اسٹوری ہے اس نے بوتل منہ سے لگائی چند گھونٹ گطاغت بھرے پھر بوتل نیچے کی اور صرف داتن کو دیکھا مگر اصل میں کون ہے وہ یہ بتاؤ وہ یہی ہے تالیا ایک سادہ سچا ایماندار لڑکا جیسے تنگو کامل کی ملازمہ تالیا تھی اس نے سر جھٹکا اور ٹریڈ مل سے اترای کوئی سچا اور ایماندار نہیں ہوتا یہاں داتین سب کی سیاہ داستانیں ہوتی ہیں یہ جو تم بتا رہی ہو یہ تو اس ایڈم نے اپنی فائل میں لکھا ہوگا نا مگر وہ اصل میں کون ہے وہ یہی ہے اس کے محلے میں کانٹیکٹ رہتا ہے ہے میرا وہ چھبیس سال سے محلہ اس کے خاندان کو جانتا ہے وہ نیک شریف لوگ ہیں وہ کوئی کرائے کا جاسوس یا قاتل وغیرہ نہیں ہے وہ سادہ اور سچا مشہور ہے تالیا ٹھہر گئی چہرے پہ شل ہو جانے کی سی کیفیت پیدا ہوئی ایسا نہیں ہو سکتا وہ بے یقین تھی سچے لوگ نہیں ہوتے ہیں دنیا میں جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک ٹھہرتے نہیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک سانچے سے کوئی دو لوگ نہیں بنائے اللہ نے وہ تولیے سے گردن لگی الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی چند لمحی خاموشی میں گزر گئے باہر شام کی کتنے اب ڈوبنے لگی تھی اگر وہ اتنا ہی ذہین تھا تو ابھی تک زندگی میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا کیونکہ ہر شخص کو اپنی ذہانت کا علم نہیں ہوتا تالیہ ذہانت الگ چیز ہوتی ہے ذہانت کا اعتماد الگ داتن سب سے رہی تھی یا شاید وہ شکار کی طرح سوچتا ہے وہ بڑ بڑائی داتن ٹھیک سے سن نہ پائی اور پوچھنے لگی تم نے بریسلٹ کیوں نہیں چرایا تالیا پلٹ گئی اور دیوار کی روشن کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگی دور اوپر جامنی پڑتا آسمان اپنی آگوش میں بہت سے انسانوں کی راز دبا کے بھی وہ شام کے اس تحریک پرسکون لگ رہا تھا جس کی مجھے تلاش ہے داتن شاید اس کو بھی میری تلاش ہے مگر وہ چوری نہیں کیا جا سکتا اس سکے یا بریسلیٹ کو کبھی کسی نے چوری نہیں کیا ہمیشہ بیچا یا تحفے میں دیا میں نے اس کو چھونا چاہا تو وہ دہنے لگا میں اس کو ایسے نہیں چرا سکتی داتن کی نظریں بے اختیار اس کی گردن کے نشان پہ ٹھہر گئی کیا مجھے تالیہ کو بتا دینا چاہیے ہوں ہوں اس نے سر جھٹکا مگر فکر نہ کرو میرے پاس پلان ہے میں اپنی چابی واپس لے کر ہی رہوں وہ عزم سے سلکتے ہوئے کہہ رہی تھی شاید ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے شاید وہ واقعی کوئی مضمون شہ ہو وہ تیزی سے گھومی اور غصے سے داتن کو دیکھا تمہیں کیا لگتا ہے داتن میرے پاس کیا ہے زندگی میں وہ ایک دم ایسے پڑی تھی کہ لانا صابری بھکا بھکا رہ گئی تمہیں لگتا ہے میں جو ہنستی ہوں مذاق کرتی ہوں یہ سب سچ ہے یہ جو میں کہتی ہوں کہ مجھے کبھی فرانس سانسٹی پہ کرش ہے تو کبھی وان پاتے پسند ہے یہ سب میرے دل کی باتیں ہیں نہیں داتن یہ سب جھوٹ ہے میں جھوٹ بولتی ہوں خود کو خوش رکھنے کے لیے بہانے کرتی ہوں ورنہ میری زندگی خالی ہے اس نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا کے دکھائے جن میں ہوا کے سوا کچھ نہ تھا میرے پاس کوئی رشتے نہیں ہیں کوئی مستقبل نہیں ہے اور وان فاتح کہتا ہے تمہاری کامیابیاں کیا ہیں تمہارا ٹیلنٹ کیا ہے کہاں تھے اس وقت یہ تمام ممبر پارلیمنٹ جو میرے شوہر نے میرے ذریعے منی لانڈرنگ کروائی تھی کہاں تھی قانون کے ادارے جب میں اور تم ملیشیا کے سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے تھے اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا ہم نے اذیت کاٹی کاٹی ہے ہے بھوک اور اور اب میری زندگی میں ایک ہی خواب بچا ہے اس کی آواز دھیمی ہوئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو اور وہ میرا ہو اس کے اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ ایک قلعہ ہو اور میں وہاں حکومت کروں جزیرے کے لوگ مجھے چور نہ سمجھیں وہ میری عزت کریں ہاں وہاں میں سچی ایماندار بن کے رہ سکتی ہوں مگر اس شہر میں شاید کبھی نہیں مجھے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں ساری دولت ان امیر لوگوں سے حاصل کرنی ہے دادل میں غریبوں کا مال کبھی نہیں چراتی صرف ان امیر لوگوں سے لیتی ہوں جو پیسے کو مس نہیں کرتے میں لوگوں کے دل نہیں دکھاتی اور وہ کہتا ہے تمہاری کامیابیاں کیا ہیں آنسو تب تب اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور بولتے بولتے اس کی ہچکی بن گئی تو وہ وہیں کھڑی کھڑکی کے ساتھ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی ایسے ہی اکڑوں حالت میں اور تھوڑی گھٹنوں پہ رکھ دی آنس تو ہنوز گر رہے تھے تم اتنی دکھی ہو تالیا داتن دھیرے سے اس کے سامنے ہوم جم مشین کی سیٹ پہ بیٹھی اور ملال سے اس کا چہرہ تکا میں اندر سے خالی ہوں لیانا میری زندگی کا کوئی مقصد کوئی عزم نہیں ہے شاید وہ ٹھیک کہتا ہے میں کچھ نہیں کرتی میری کوئی کامیابیاں نہیں ہیں اس نے ہتیلیوں سے آنسو رگڑے اور رندھی آواز میں بولی پھر گردن موڑی تو دیکھا کالونی کی سڑک پہ ایک عورت واک کر دھکیلتی دکھائی دے رہی تھی واکر میں کوئی بچہ تھا جس کے اوپر وہ چھاتا تھا نہیں تھی مجھے نہیں جاننا میرے ماں باپ کون تھے مجھے صرف یہ بات دکھ دیتی ہے کہ انہوں نے مجھے کیوں چھوڑا کیا کوئی ایسے اپنے بچے کو چھوڑ کے بھول جاتا ہے اس کی آزادہ آنکھیں سڑک پہ چلتی عورت پہ جمی تھی یہ لوگ خوش قسمت ہیں ان کے پاس کوئی گھر ہے جہاں پہ کوئی ان کا انتظار کرتا ہے میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے داتے اگر میں اس اونچے محل میں مر بھی جاؤں تو کتنے دن ہم سائیں کو خبر بھی نہیں ہوگی داتن کی آنکھیں نم ہوئی اور میں تالیہ نے گردن موڑ کے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا ایک تم ہی ہو مگر لوگ کہتے ہیں خون کے رشتے سب کچھ ہوتے ہیں دوستی کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا مجھے خوف آتا ہے تم بھی مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گے اگر میرے ماں باپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے اس لیے میں ڈھیر ساری دولت حاصل کرنا چاہتی ہوں داتن وہ کم از کم میرے ساتھ تو رہے گی نا سونا اور ہیرے دھوکہ نہیں دیتے بس ایک آخری بار بات اس نے سختی سے سیاہ آنکھیں رگڑی جو اندر سے گلابی پڑ گئی تاطے نے ٹوٹے دل کے ساتھ گہری سانس اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے میرے تمہارے جیسے لوگ کبھی نیک نہیں ہو سکتے تالیا ہم کبھی سچے اور ایماندار نہیں ہو سکتے اس کا چہرہ بجا بجا سا تھا وہ پلٹی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی تالیا نے چہرہ گھٹنوں میں دے دیا پھر سے بہنے لگے تھے داتن باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے سیاہ چہرے پہ پھسل رہے تھے شام دھیرے دھیرے تاریخ ہوتی گئی کیپونگ کا علاقہ رات کو اتنا روشن نہیں تھا جتنے عمرہ کے علاقے ہوتے تھے یہاں لوگ وقت پہ سو جاتے تھے سڑک کے دونوں اطراف کتار میں چھوٹے چھوٹے ایک منزلہ گھر بنے تھے جن کی مخروتی چھتیں تھیں ایڈم جس وقت چھوٹا لکڑی کا گیٹ کھول کے کوٹ کندھے پہ لادے اندر داخل ہوا گھر کا برآمدہ روشن تھا مگر اس کے چہرے کی جوت بجھی ہوئی تھی وہ وہیں برامدے کے اسٹیپ پہ بیٹھ گیا قریب میں مرغیوں کا ڈبا تھا جس کے اندر پرو تلے چوزے دبائے بیٹھی مرغی نے ہلکی سے کتاب کی جیسے چونکی ہو جالی دار دروازے کے کھلنے کی آواز آئی تو ایڈم نے گردن موڑی اس کی ماں وہاں کھڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی کار سر پہ لپیٹے لمبی کمیز اور کرنگ اسکرٹ کی طرح پہنے وہ جیسے اس کو دیکھ کے فکر مند ہو گئی تھی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو اندر آ میں اتنا بے وقوف کیوں ہوں ایبو ایبو ملے میں ماں کو بولتا وہ تھوڑی گھٹنوں کے گرائے سامنے دیکھتے ہوئے اداسی سے بولا تھا ایبو نے گہری سانس لی اور چند قدم چل کے قریب آئی ایڈم نے چہرہ موڑ کے اس کے جوتوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ آ رکھے تھے ان سے نکلتے پیروں پہ ادھیر عمر کی کتنی لکیریں پڑی تھیں کیا ہوا ہے وہ دھارس بندانے والے انداز میں پوچھتی اس کے ساتھ نیچے بیٹھی میں نے آج کتنی بڑی بے وقوفی کر دی ہے وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے سوچ سکتے ہیں تم بتاؤ گردن موڑ کے سکون سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی مجھے شرم آئے گی وہ خوبت زدہ لگتا تھا سچ بولنے والوں کو اگر سچ پہ شرم آنے لگے تو جھوٹ بولنے والے جھوٹ کہتے وقت گردن کڑا لیا کرتے ہیں مجھے معلوم ہے میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولے گا ایڈم نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تم میرا یقین کرو گی کیا پہلے کبھی نہیں کیا میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی وہ جھوٹ بول رہی تھی اور شاید غلط سمجھی تھی وہ روحان سا ہو گیا تھا کون وہ لڑکی وہ گیلری میں آئی تھی وہ ڈھکن کھول کے ان ڈیلی جانے والی بوتل کی طرح روانی سے بتاتا گیا پہلی نظر میں مجھے لگا میں نے اسے کہیں دیکھا ہے پھر یاد آیا جاب کے پہلے دن جس گھر میں ہم گئے تھے وہ ادھر کام کر رہی تھی تب اس نے ملازمہ والے کپڑے پہن رکھے تھے آج وہ بالکل فرق لگ رہی تھی اتنے سارے زیور پہنے بال چمکیلے کیے مگر مجھے وہ وہی لگی تھی میں نے صرف اسے روک کے پوچھا کہ وہ اس دن ملازمہ بنی ہوئی تھی اور اس نے سب کو اکٹھا کر دیا کہ اب مجھے اس سے معافی مانگنی ہوگی ہو سکتا ہے یہ غلط فہمی ہو ہاں واقعی یہ میری غلط فہمی ہوگی ہے وہ اتنی بھی اس کی اس ملازمہ سے شکل نہیں ملتی تھی ہو سکتا ہے وہ واقعی کوئی اور ہو تمہاری نہیں اس کی غلط فہمی ہو کہ تم اس سے کچھ اور پوچھ رہے ہو ماں زور دے کے بولی تو وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا کیا ایڈم کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے ایڈم اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ وہی لڑکی تھی تو وہ وہی ہوگی میں تمہاری ماں ہوں جانتی ہوں کہ تم ذرا سادہ ہو مگر چلاک نہیں ہو پر سچے اور ذہین ہو لیکن ایک چیز تمہاری نظریں وہ ہمیشہ سے بہت گہری تھی گھر میں کوئی چیز کھوتی تو میں تم سے کہتی تم منٹ میں ڈھونڈ لاتے بازار سے سودا لانا ہوتا تو تمہیں تم ایک نظر نظر میں میں ساری دکان دیکھ لیتے کہ کچھ اور بھی تو کم نہیں ہے گھر واقعی میری اچھی ہے نا وہ خود بھی حیران رہ گیا ہاں ایڈم تمہاری نظر جھوٹ نہیں بولتی کیونکہ تمہارا دل جھوٹ نہیں بولتا اگر تم کبھی جھوٹ بھول بھی لیتے ہو تو چند گھنٹوں میں ہی سارا سچ میرے سامنے کھول دیتے تھے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایڈم ایک وہ جو سچے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں تیسری قسم کا وجود ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچے تھے اور وہ ہم سے یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی سچے بنیں کیونکہ بیٹا جب انسان دوسروں سے سچ بولتا ہے تو اس کی ازا اسے سچ بولنے لگتے ہیں اس کا دل اس کو غلط کا احساس دلاتا ہے اور نظریں اس کو کسی کے جھوٹ کا شکار نہیں بننے دیتی میں نہیں جانتی کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری نظر تمہیں دھوکہ نہیں دیتی وہ اس کی باتوں پہ بالکل گم سا ہو گیا ذہن کے جالے صاف ہوئے تو دل الجھنوں میں گر گیا وہ جو خود کو ملامت کر رہا تھا کہ کیوں ایک لڑکی کو ملازمہ سے ملایا پھر سے چونک گیا تھا تم نے اسے اس لیے روکا کیونکہ تمہارے دل نے کچھ غلط ہوتے دیکھا ایک انسان دوسرے روپ میں دیکھا تو دل کو لگا یہ غلط ہے اور تم نے سادگی سے اپنی الجھن بیان کر دی یہی ہوا ہوگا ہے نا تم اس سے معافی مانگ لینا اور بات ختم کر دینا کیونکہ تمہیں کیا معلوم اس کی کیا مجبوریاں ہیں تم بس اپنے کام پہ دھیان دو خوب محنت کرو پتا ہے وہ ایک دم مسکرائی اور یاد کر کے بولی جب تم چھ سال کے تھے تو تمہارے بابا کے بڑے تایا ہمارے گھر آئے تھے وہ بڑے نیک اور اچھے انسان تھے میں نے کہا ایڈم کے لیے دعا کریں تو انہوں نے دعا مانگی کہ کھانا کھانا دو ماں وہ خجالت سے اس کی بات ٹوکتا اٹھ کھڑا ہوا ایڈم ماں نے سر اٹھا کے افسوس بھری گہری سانس تمہیں تایا جان کی دعا پہ شرمندگی کیوں ہوتی ہے اللہ سے جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا ہی زیادہ دے گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کھانا دو نا وہ اسے اٹھاتے ہوئے پھر سے بات گیا بادہ ماں وہ دعا ہی نہ دے اگر اگر جو جو کسی نے سن لیا تو اور باس کی پولیٹیکل سیکرٹری نے سن لیا تو وہ کتنا ہنسے گائے ڈم تھے اس نے جھرجری لی ڈبے میں بیٹھی مرغی نے پھر سے کٹاک کی تو دوا سے جھانکتی بلی پیچھے ہو گئی رات پھر سے پرسکون ہوتی گئی ماں کچھ خفا سی بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کے اندر جا رہی تھی دعا پہ کیسی ندامت بھلا رات کوالا لمپور پہ اتری تو دسا پاک کے اونچے محل کے لان میں لگے پھول مہک مہک اٹھے خوشبو اتنی تیز تھی کہ اندر تک آنے لگی وان پاتے کے گھر کے اندر داخل ہو تو ہر سو سناٹا چھایا تھا ملازموں کی چہل پہل تھم چکی تھی اس نے ایک ہاتھ سے کوٹ اتارتے ہوئے دوسرے کی انگلیوں سے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کیے اور کمرے کی طرف قدم بڑھائے پھر کھلا دروازہ دیکھ کے وہ بھٹکا بھویں سکیڑی دروازہ پورا دھکیلا تو لبوں سے گہری سانس نکلی اسرا اس کے کمرے کے سامنے کرسی پہ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تم سوئی نہیں ابھی تک یا آج تمہیں دیر سے کوئی کام نہیں کرنا اس نے کوٹ دوسری کرسی پہ ڈالا پھر بیڈ کے کنارے آ بیٹھا اور شرٹ کے کپ کھولنے لگا تم نے آج اس لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا فاتح وہ ہماری کلائنٹ تھی ڈونر تھی وہ خبکی سے ایک دم بولی تو وہ جو کف کا بٹن کھول رہا تھا رک کے حیرت سے اسے دیکھنے لگا آنکھوں میں الجھن بھر گئی کون سی لڑکی جس کو تم نے میرے آفس میں یہ کہہ کے بے ضرور کیا کہ وہ کچھ نہیں کرتی اور اس کے آرٹ کے شوق کی توہین کی فاتح چند لمحے اجنپے سے اسے دیکھتا رہا پھر یاد آیا سنہرے بالوں اور بڑی آنکھوں والی لڑکی اچھا وہ اس کو میں نے برا بھلا کہا تھا یا ایڈم نے وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کی غلطی کیا تھی پھر یاد کیا ویسے میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا اب وہ کندھے اور چکا کے جھک کے بوٹ کے تسمے کھولنے لگا میں اگر یہ دیکھوں کہ میرے سامنے ایک ایسا انسان کھڑا ہے جس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے اور میں اس پہ یوں ظاہر کروں کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں تو یہ غلط بات ہے مگر وہ دنیا کو ایسے نہیں دیکھتی ہوگی جیسے تم دیکھتے ہو نہ دیکھیے مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس نے بے نیازی سے کندھے دوبارہ چکاتے جھکے جھکے دوسرا تسمہ کھولا پاتے تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے کریئر میں تمہیں سپورٹ کرتی رہوں لیکن تمہیں میرے فائدے نقصان سے فرق نہیں پڑتا اس نے دکھ اور غصے سے ملے جلے تاثرات آنکھوں میں بھرے اسے دیکھا وہ بوٹ اتارتے ہوئے اسے سادگی سے بولا دیکھو اسرا میرے الفاظ کو ٹویسٹ کر کے اگر تم آرگیومنٹ جیتنا چاہتی ہو تو جیت لو میں برا نہیں مناؤں گا لیکن ہم دونوں کو معلوم ہے کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں جس پہ تم اتنی توانائی ضائع کرو میری مہمان اور ڈونر کو خفا کرنا کوئی ایشو نہیں واہ کیا میں تمہارے مہمانوں کے ساتھ ایسے کرتی ہوں کیا میں اچھی بیوی کی طرح پوسٹ کر کے ان کی خاطر مدارت نہیں کرتی ہاں اب تمہارا آرگیومنٹ مزید کمزور پڑ رہا ہے پاتے نے جرابے اتارتے ہوئے افسوس سے نکاہیں اٹھا کے اسے دیکھا اگر تم اس بات پہ برا مناتی کہ میں کسی لڑکی سے اچھے سے بات کر رہا ہوں تو میں اسے ایک جائز دلیل سمجھتا لیکن برے سے بات کرنے پہ اتنا جھگڑا آخر میں گویا ملال کر کے وہ اٹھا ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف چلا وہ بے اختیار اٹھے اور غصے بھری بے بسی سے سجاتے دکھا تم کبھی نہیں سمجھتے کہ جو کنکر تم دریا میں پھینک دیتے ہو ان کے دائرے کتنی دور تک پھیل کے ہمیں متاثر کرتے ہیں چاہے وہ میں ہوں میرا کاروبار ہو تمہارا کریئر ہو یا اس کی آنکھیں گیلی ہوں یا آریانہ ہو وہ جو الماری کھلے کھڑا ہینگر الٹ پلٹ کر رہا تھا اس بات پہ ایک دم ٹھہر کر پھر آہستہ سے واپس پلتا تو اس کے چہرے میں کچھ بدلا ہوا سا نظر آتا تھا جیسے کوئی زخمی پن سا ہو آنکھوں میں کسی بجی راک کی پرچھائی تم کو درمیان میں لائے بغیر بھی بحث جیت سکتی ہو ہو جیسے کوئی اداس ماتم سا آواز میں میں تم سے جیتنا نہیں چاہتی میں صرف یہ چاہتی ہوں وان فاتح کہ تم اپنی ایروگینس کے ہول سے باہر نکل کے دیکھو کہ تمہاری وجہ سے ہم سب کیا کچھ نہیں سہ چکے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ مٹھیاں بھینج کے درد سے چلا رہی تم نے اپنے جنون کے ہاتھوں ہم سب کو تباہ کر دیا ہے آریانہ کو کھونا تمہاری غلطی تھی میری بیٹی تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہوئی ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اپنے بچے کو کھونا ایک ماں کے ساتھ کیا کر دیتا ہے وہ خاموش کھڑا رہا ہینگر پہ لگی شرٹ بازوں میں تہ کیے زخمی نظروں سے اسے دیکھے گیا اگر تم نہیں سمجھتے تم نہیں بدلتے میں ایک بھڑکتے جہنم میں رہ رہی ہوں مجھے باہر نکلنا ہے اس سے وہ نیلامی میں اپنے بچوں کو تمہارے جنون کی آگ سے نکالنے کے لیے کر رہی ہیں اور تم اس کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے میں تمہاری بیوی ہونے کی قیمت آخر کب تک ادا کرتی رہوں گی مجھے بھی آریانہ کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا تمہیں ہے وہ زخمی سا بولا تھا تمہیں دکھ ہے اس کا تمہیں تو شاید وہ یاد بھی نہیں آتی وان فاتح وہ تنفر اور اذیت سے اسے دیکھ کے مڑی اور تیز تیز چلتی کمرے سے باہر نکل گئی فاتح نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس اندر کو کھینچی پھر آنکھیں کھولی اور ہینگر پرے رکھ دیا جیب سے والیٹ نکالا اور آگے آیا والیٹ لیے وہ اسی کرسی پہ بیٹھا جہاں اسرا پہلے بیٹھی تھی جگہ ابھی تک گرم تھی شاید وہ بہت دیر سے اس کے انتظار کی آگ میں جل رہی تھی اس نے والیٹ کی ایک تہ پلٹائی تو سامنے فوٹو کے خانے میں ان دونوں کی تصویر لگی تھی فاتح اور آریانہ وہ دونوں اس میں ہنس رہے تھے نمی سی بچی جس نے ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا اور جس کی آنکھیں ہیرو جیسی چمکتی ہوئی تھی اسرا یہ نہیں سمجھتی کہ اپنی بیٹی کو کھو دینا ایک باپ کے ساتھ کیا کر دیتا ہے وہ تصویر پہ انگوٹھا پھیر کے ہلکا سا بڑبڑایا تھا ازیت سی ازیت تھی جو دل میں اتنی محسوس ہو رہی تھی باہر میں گلابوں کی اداس خوشبو اب بھی سارے گھر سے آتی محسوس ہو رہی حالم کے گھر میں اس رات کسی نے کوئی بتی نہیں جلائی ایک سوگ سا تھا جس نے سارے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا ندر ادھر پہ بیٹھی سامنے کھلا میں گھو رہی تھی جب پیچھے آہٹ ہوئی دروازہ چرچرایا پھر ننگے قدم اٹھانے کی ہلکی سی چاپ سنائی دی یا شاید آواز اس نے تصور کی تھی کیونکہ کیٹ برگلر بنا چاپ کے چلنے میں ماہر تھی وہ اس کے پیچھے آ رکی داتن نہیں مڑی یا سیٹ سے سامنے دیکھتی لیانا داتے نے دھیرے سے پکارا آواز سنبھلی ہوئی محسوس ہوتی تھی تم ہر چیز سیکھنا چاہتی تھی وہ اسی طرح سامنے دیکھتے ہوئے ٹوٹے دل سے بولی کیا تمہیں یاد ہے تالیا تالیہ کچھ نہیں بولی اس سے پیچھے ایک زینا اوپر بیٹھ گئی اور اسے بولنے دیا جب ہم نے تمہارے شوہر کے پیسے واپس کر کے اس سے تمہارے لیے طلاق لی تھی تو تم نے مجھے کہا تھا کہ اس شخص نے تمہیں دھوکا دینا سکھا دیا ہے اور اب تم اسی طرح پیسے بنانے کے لیے نت نئے طریقے استعمال کرنا چاہتی ہو اسکیم اور چوری کے طریقے ہم نے چھوٹے چھوٹے اسکیم سے شروع کیا تم نے انٹرنیٹ پہ ایڈ ڈالا کہ اپنے صاحب کا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یا میاں بیوی کا اکاؤنٹ ہیک کروانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں تالیا جو گھٹنے سر پہ دیے بیٹھی تھی اس بات پہ بے اختیار ہنستی دانتیں نہیں ہنستی بولتی گئی عشق اور جلن سے تڑپتے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہم پیسے ایڈوانس مانگتے اور جب وہ پیسے دے دیتے تو ہم ان کی ای میل کا جواب نہ دیتے اب وہ پولیس کے پاس بھی نہ جا سکتے تھے کہ کیا کہتے کسی کا اکاؤنٹ ہیک کروانے جیسے غلط کام میں ملوث نہیں ہیں خود پکڑے جاتے تو رو دھو کے چپ ہو جاتے تم کہتی تھی اگر لوگ پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس پیسے کے قابل ہی نہیں ہے مگر جلد تم بور ہو گئی اندھیر سیڑھیوں پہ وہ دونوں ہیگ کی صورت بیٹھی نظر آ رہی ہیں داتن کی آواز جیسے کسی پس منظر میں بیٹھے پیانو ساز کی مدر لے جیسے سنائی دے رہی تھی ہم نے کرائے کا گھر لیا تھا سر چھپانے کا ٹھکانا نہ تھا دو وقت کا کھانا مل جاتا تھا مگر تم ناخوش تھی تم کہتی تھی داتن دھوکہ دہی ایک آرٹ ہے اور آرٹ میں دھوکے کا احساس نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے ہم لوٹ رہے ہیں اس میں لٹ جانے کے بعد لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے یہ احساس میری ذہانت کی توہین ہے دنیا کے سب سے بڑے کون گیمز کبھی نہیں پکڑے جاتے پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کی مالس میں بازاروں میں عورتوں سے ٹکرا کے ان کے زیور اتار لیتے تمہاری انگلیاں اس کام میں ماہر تھیں مگر تم تب بھی نہ خوش تھی تم کہتی تھی کہ میں جزیرے پہ اونچا قلعہ تو بنا لوں گی کسی نہ کسی طرح مگر ذہانت کے ساتھ نہیں تمہیں مزید صفائی سے کام کرنا تھا تب تم نے فیصلہ کیا کہ تم آرٹ تھیف بنو گی کیٹ برگلر جو بلی کی طرح کہیں بھی گھس کے بنا آہٹ کے کچھ بھی چرا لاتا ہے تمہیں پینٹنگ کا شوق تھا مگر تم اسے کرنا نہیں جانتی تھی پھر تم آرٹ گئی تم تم نے نے پینٹ کرنا سیکھا مختلف فن سیکھے تم نے گن چلانا سیکھا لڑنا سیکھا تم نے خود کو کسی ہتھیار کی طرح تراشا تالیاں تھوڑی گھٹنوں پہ رکھے محف کے سنتی گئی جیسے شہر کو شہزاد کسی خوبصورت رات میں الف لیلوی داستان سنا رہی جیسے وہ کسی اور کی کہانی ہو جب تم نے پہلی نکال تیار کی جس کو تم نے اصلی پینٹنگ کی جگہ رکھ کے اصل کو چھڑانا تھا تو میں وہ دیکھ کے محدود رہ گئی وہ اتنی مکمل تھی کہ حد نہیں میں نے تب تم سے پوچھا تالیہ تم اتنا اچھا پینٹ کرنے لگ گئی ہو تو تم اسی شعبے کو کیوں نہیں اپنا لیتی تم نے کہا داتن اگر میں بہت بھی اچھی پینٹنگ بناؤں تو بھی وہ دو تین ہزار سے زیادہ کی نہیں بکے گی لیکن اگر میں کسی قدیم پینٹنگ کی نقل تیار کروں اور بھرپور پلاننگ کے ساتھ اس کو اصل کی جگہ رکھ کے اصلی چرا لوں تو اس اصلی پینٹنگ کو میں بلیک مارکیٹ میں پچاس ساٹھ لاکھ کا بیچ سکتی ہوں کوالا لمپور بھرا پڑا ہے بیکار پینٹر سے چوروں سے مگر آرٹ وہ ہوتا ہے جو یا تو کسی ماہر نکال کو اپنے ساتھ رکھے یا خود نکال پینٹنگ کرنا جانتا ہو فورجر کے بغیر آرٹ ٹھیک نہیں بن سکتی میں اور کسی فورجر پہ اعتبار نہیں کر سکتی مجھے خود فورجری سیکھنی ہوگی پھر تم نے پینٹنگس کے علاوہ دوسری چیزوں کی نکال تیار کرنا شروع کی انعامی scheme black ticket prize bond اور ہم امیر ہوتے گئے تم نے ہر چیز سیکھی سوائے ایک چیز کہتے کہتے اس نے مڑ کے تالیہ کو دیکھا جب اس کی ایک دم بات کو اندھے موڑ پہ لانے پہ چونک کے گردن اٹھا کے اسے دیکھنے لگی تھی اور وہ ہے چوری کا ہاتھ کی صفائی یہ تمہیں ہمیشہ سے آتا تھا مجھے نہیں آتا تھا میں نے کچھ نہیں سیکھا ساری عمر ایک جولری اسٹور اور ایک لائبریری میں کام کیا جب تمہیں جیولری چرانی ہوتی تو اس کی نقل تم نہیں تیار کر سکتی تھی وہ میں تیار کرتی پھر ہم نے حالم کے نام سے کام کرنا شروع کر دیا لوگوں کے لیے مسئلے کھڑے کرتے اور ان کو خود حل بھی کر دیتے کبھی کسی کی پینٹنگ چرا کے خود ڈھونڈ لاتے اصل رکھ کے نقل اس کو واپس کر دیتے کبھی کسی سے انعامی اسکیم کے لیے پیسے بٹورتے تم نے بس چوری کا فن نہیں سیکھا اور میں نے تو کچھ نہیں سیکھا سوائے ہاتھ کی صفائی اور چوری کے فن کے یہ مجھے نہیں آتا تھا تم نے مجھے سکھایا تم گمنام رہنا چاہتی تھی اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی کیونکہ تمہیں امید تھی کہ ایک دن تم اچھی بن جاؤ گی میں نے یہ ذمہ اپنے سر لیا سوائے چند لوگوں کے تمہیں شہر میں کوئی بطور چور نہیں جانتا مگر میں نے اسٹریٹ کانٹیکٹ بنائے میں نے بلیک مارکیٹ میں تعلقات استوار کیے اور یوں ہم دونوں آرٹ اور جولری چلانے کے ساتھ بطور حالم ان کے مالکان سے کنسلٹنسی فیس بھی لیتے تھے ہم ماہر کیملس بن گئے اور ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا تم کیا کہنا چاہتی ہو داتن اس بات پہ داتن نے سوگوار چہرہ موڑا اور ملال سے اسے دیکھا تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ رستہ چھوڑ سکتی ہو مگر ایسا ممکن نہیں ہے تالیہ میں نے جانتی ہوں ہمیشہ اپنا چہرہ کیوں مخفی نہیں رکھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک دفعہ ہم اس دریا میں اتر جائیں تو واپسی کی کوئی کشتی نہیں بچے گی تم کبھی پینٹر بن کے خوش نہیں رہ سکتی تھی نہ میں لائبریرین بن کے جب مجھے میرے بچوں نے چھوڑا یا جب میں نے ان کو چھوڑا کیونکہ جولری اسٹور کو جوان کاریگر مل گئے تھے اور میں ایک بوجھ تھی تو میں نے لائبریری کے ساتھ ایئرپورٹ پہ نوکری کر لی اولڈ ہوم میں آ گئی لیکن جب بعد میں میرے پاس تمہاری وجہ سے دولت آنے لگی تو میں ہر ویکینڈ پہ اپنے بچوں کے پاس جانے لگی اب بھی جاتی ہوں ان کے لیے قیمتی تحفے لے کر اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک لائبریرین ہوں مجھ سے میرا ذریعہ معاش نہیں پوچھتے وہ اب میری قدر کرتے بھلے جہاں سے بھی پیسہ آئے وہ خوش ہیں میں بھی خوش ہوں کیونکہ میں ان پہ انحصار نہیں کرتی ان کے سامنے ایک مضبوط عورت ہوں لیکن اگر میں کام چھوڑ دوں تو میری قدر و قیمت وہاں ختم ہو جائے گی اس لیے میں کبھی بھی نیک نہیں ہونا چاہتی کیونکہ تالیا خون کے رشتے ہر ایک کے لیے کامل نہیں ہوتے ہم جیسے لوگوں کی کہانیوں میں دوستی کا رشتہ زیادہ اہم ہوتا آئی ایم سوری داتن اس نے پیچھے سے داتن کی گردن بازو لپیٹے اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پہ رکھ دی میں اتنی ڈسٹرب تھی کہ میں بھولتی جا رہی تھی کہ میں کون ہوں اور کیا کرنے کی اہل ہوں میں اپنی گیم سے باہر ہو رہی تھی مگر اب نہیں اس نے داتن کا سیاہ گال چوما اور پھر سیدھے ہو کر ایک عزم سے کھڑی ہو دیوار پہ ہاتھ مارا اور لمحے بھر میں سارا گھر روشن ہو گیا اب داتے نے ہمیشہ کی طرح سے پوچھا جو کہتی تھی اس کے پاس ہمیشہ اگلا پلان ہوتا ہے اب ہم نے انتظار کرنا ہے یا تو ایڈم کی بات پہ یقین کر کے اسلم محمود تنگو کامل سب رابطہ کریں گے اور وہ سب میری تصدیق کر کے ہمیں گرفتار کرنے یہاں آئیں گے یا پھر اسرا محمود اپنے اسٹاف کے ہاتھوں مجھے دعوت نامہ بھیجوائیں گی پہلی صورت میں ہمارا سامان بندہ پڑا ہو اور ہم سگنل دیکھتے ہی فرار ہو جائیں اور دوسری صورت میں ہم کھیل جاری رکھیں داتے نے گہری سانس لی اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی مگر کھیل کیا ہے تالیا تم نے بریسلٹ اتار کے واپس آ جانا تھا نیلامی وغیرہ پہ تھوڑی جانا تھا میں کھیل بدل رہی ہوں پلان بی اس نے مسکرا کے موبائل ٹراؤزر کی جیب سے نکالا اور نمبر ملانے لگی داتے نے اچنکے سے اس کے سیاہ فون کو دیکھا جو حالم کا تھا یہ تم کس کو السلام علیکم زین العابدین مولیا وہ بشاشت سے بولی اور داتن کو دیکھ کے آنگ دبائی کیسے ہو مولیا ابھی تک درختوں پہ بوجھ بنے ہوئے ہو اوہ ایکچولی اس بات پہ غور نہ کرنا میرے حصے مزہ کا لیول تمہارے ذہن سے کافی بلند ہے خیر میں نے اس لیے فون کیا کہ وہ اعتماد سے بولتی ہوئی مسکراتی آگے بڑھ گئی تو دانتے نے تکان بری سانس اندر کھینچی بالآخر وہ کھیل میں واپس آ چکی تھی اس کی یہی بات تو سب سے اچھی تھی گوکے سب کی طرح گرتی تھی مگر گرنے کے بعد ہنس کے کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوتی پلان بی داتن گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہوئے بڑ بڑائی تھی مجھے یقین ہے کہ یہ پلان اس کے پاس پہلے نہیں تھا اور اس نے ابھی ابھی سوچا ہے مگر کبھی نہیں مانے کی <laughs> وہ بھی گیم میں واپس آ رہی تھی جزیروں سے بنے پہ اگلی صبح بھیگی بھیگی سے اتری سیاہ بادل سورج کو جھکنے تک نہیں دے رہے تھے بس گرجتے اور چمکتے جا رہے تھے ایسے میں قطار سے کھڑے اونچے محل اپنے سامنے سڑک پہ بھاگتے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ٹراؤزر کے اوپر آدھی آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس دوڑتا جا رہا تھا کن پتی سے کترے ٹپ ٹپ گر رہے تھے بال گیلے ہو کے ماتھے پہ چپکے تھے اور دور سے جاگنگ کرتا آ رہا تھا اپنے گیٹ کے قریب آ کر رفتار سست ہوئی ایک ہاتھ گیلے بالوں میں چلا کے ان کو پیچھے کیا اور ہینڈ فری کانوں سے کھینچ لیا گارڈس نے اسے دیکھتے ہی رستہ کھول دیا فاتح صاحب کسی نے نے ایک ہاتھ بلند کر کے تھاما اور اسے چہرہ پونچھتا پہ آگے چلتا آیا لمبی جاگنگ سے چہرہ گلابی شفاف سا ہو رہا تھا اور تنفس تیز تھا لانچ میں آ کے وہ میز تک رکا جھک کے اخبار اٹھائی اور الٹ پلٹ کے دیکھی پھر سیدھا ہوا ہی تھا کہ سامنے ایڈم نظر آیا اس کی اینک بڑھائے ہوئے تھا تھینکس ایڈم نے اخبار رول کیا اینک تھامی اور آگے بڑھ کر سر اس نے جلدی سے پکارا مگر وہ رکا نہیں سیڑھیوں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا سر اشر صاحب نے کہا ہے کہ آج میں ان خاتون سے معافی مانگنے جاؤں ہمت کر کے بلند آواز میں بولا کون سی خاتون ایڈم وہ زینے چڑھتے ہوئے اخباروں کو الٹا پلٹا کے کچھ تلاش کر رہا تھا وہ گیلری والی وہ رکا اور جلدی سے اضافہ کیا سر کیا مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے فاتح نے مطلوبہ میگزین نکال کے اوپر رکھا اور گردن موڑ کے ایک سادہ نظر اس پہ ڈالی ایڈم ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں خاموشی کے بھی ہوتے ہیں اس لیے اپنے کہے گئے الفاظ کے نتائج مرد بن کے بکتا کرو اور اوپر چڑھتا گیا ایڈم کا چہرہ مزید بجھ گیا مگر میں نے ایسا کیا کیا تھا ٹیرس پہ اس کی کرسی پچھی رکھی تھی ساتھ میز پہ جوس کا گلاس سر سب تہذیب سے تھا مگر وہ ذرا چونکا وہاں اسرا بھی بیٹھی تھی اسے آتے دیکھ کے اسرا نے نظریں اٹھائی ان میں اداسی تھی تم ادھر وہ نارمل انداز میں کہتا اپنی کرسی پہ آ کے ڈھیر ہوا اور جاگرس لمبے کر کے میز پہ کینچی کی صورت رکھ لی آئی ایم سوری کل میں رات کچھ زیادہ ہی بول گئی ہاں تم کل رات کچھ زیادہ ہی بول گئی اس نے تائیدی انداز میں کہتے ہوئے سر کو خمدیا اخبار سینے پہ رکھ کے بازوں کا تکیہ بنا کے سر ان پہ ٹکا دیا اب اس کی آنکھیں توجہ سے اسرا پہ جمی بھورے بالوں کی پونی بنائے اسکرٹ بلاؤز کے اوپر سفید رنگ کا دوپٹہ کندھوں لپیٹے ایک ہتھیلی پہ چہرہ ٹکائے وہ اداس نظر آتی تھی میں اندر سے دکھی ہوں فاتح میرے زخم نہیں بھرتے اور میں تمہارا بھی دل دکھا دیتی اور تم سمجھتی ہو کہ میرے زخم بھر چکے ہیں وہ ہلکا سا مسکرایا کیا نہیں بھرے میں اپنے زخموں کے بھرنے کا انتظار نہیں کرتا اسرا وہ نیم دراز بازوں کے تکیے پہ سر رکھے رسان سے بولتا گیا ان کو سی کے آگے بڑھ جاتا ہوں مگر جس کھڑکی سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں تم نے وہ کھڑکی بند کر رکھی ہے باتیں تم اصلا یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے وہ میری بھی بیٹی تھی مجھے بھی دکھ ہے اس کا مگر اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی میں پچھتاووں پہ یقین نہیں رکھتا میں ماضی میں نہیں رہتا میں آگے کا سوچتا ہوں جب کہ تم تم ہمیشہ ماضی میں جیتی ہو اب نکل آؤ ماضی سے اسرا یہ دنیا بہادر اور ڈیرنگ لوگوں کے لیے ہے جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مثبت سوچ سے فتح کریں یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہے بہت سی عورتیں گرتی ہیں اسرا اور بہت سی گر کے اٹھتی ہیں مگر جیتی صرف وہی ہیں جو ہنس کے اٹھنے والی ہوں مگر میں تم سے مایوس نہیں ہوں مجھے یقین ہے کہ اگر تم تھوڑی سی کوشش کرو تو ایک دن تم بھی حال میں جینے والی بن جاؤ گی وہ بار کے اختتام پہ مسکرایا تھا سیاہ بادلوں کے جھروکوں سے چند آوارا کرنے ٹیرس پہ پڑ رہی تھی اور اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئی تھی وہاں امید نرمی سکون سب کچھ تھا اسرا نے بے بسی سے سے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پہ دونوں ہاتھ رکھے مجھے مستقبل ڈراتا ہے فاتح وہ بولی تو آواز کانپ رہی تھی تمہیں کھونے کا ڈر اپنے بچوں کے رل جانے کا خوف میرے دل کو سمجھو فاتح ملیشیا کا ہمارے بغیر کچھ نہیں بگڑے گا مگر ہم ٹوٹ جائیں گے میں تمہارے لیے ڈرتی ہوں تم یہ الیکشن ہی جیت پاؤ گے اور جب ہارو گے تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا جانتی ہوں کہ تم مضبوط ہو بہادر ہو اپنا دکھ بتاتے نہیں مگر میں تمہیں ضائع ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گی یہی فرق ہے ہم میں اسرا اس نے اپنا دوسرا ہاتھ کے گال پہ رکھ کے اس کا چہرہ تھپکا تم یہ سوچتی ہو کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے جیتنا کیسے ہے پھر اس نے دونوں ہاتھ پیچھے کر دیے اخبار کھول کے چہرے کے سامنے کیا اور اینک آنکھوں پہ جمائی اسرا نے گہری سانس اور سر جھٹکا وہ اس شخص کو نہیں سمجھا سکتی تھی جوس پی لو گرم ہو جائے گا اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور اٹھ گئی فاتح نے اخبار پہ نظریں جمائے تھینکس کہا اسرا چند قدم اٹھائے پھر ٹھہری بس ایک بات مجھے پرسکون کرتی ہے کہ آریانہ زندہ ہے وہ مری نہیں ہے کسی کو مل گئی ہوگی وہ کسی اچھے گھرانے میں تربیت پا رہی ہوگی میں بر جاتی فاتح اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ وہ کبھی نہ کبھی ہمیں واپس مل سکے گی تمہارے خواب بہتر ملیشیا کے ہیں میرے آریانہ کے ہیں اور اس خواب نے میری ہر کھڑکی کے آگے پردے ڈال دیے ہیں تم اس کو آریانہ تھی کہہ کے بلاتے ہو اور میں اس کو آریانہ ہے کہہ کے سوچتی ہوں یہی فرق ہے ہم میں وان فاتح کھڑے کھڑے اس کو دیکھے بنا وہ کہتی گئی اور پھر آگے بڑھ گئی وہ اخبار پھٹتا رہا بادلوں نے پھر سورج کو چھپا لیا تو اس کا روشن چہرہ چھایا میں چلا گیا ٹھنڈی سرمئی چھایا حالم کا اونچا بنگلہ بھی سیا بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا بلائی منزل کے ہال کی شیشے کی دیوار سے وہ نیچے دیکھ رہی تھی جہاں ایک کار کھڑی تھی اور ایک آدمی نکل کے گھنٹی بجا رہا تھا کیا خیال ہے داطن اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی ہم آج رات کا کھانا کون سے تھانے میں کھائیں گے وہ اس باڈی مین کو ساتھ لائے ہیں وہ سنجیدہ سی نظریں جمائے بولنے لگی ڈرائیور نہ گھڑی دیکھ رہا ہے نہ آگے پیچھے نہ اسے جلدی ہے نہ وہ کسی کو چھپا کے ساتھ لایا ہے بار بار گیٹ کی دھات میں اپنا عکس دیکھتا ہے یعنی اسے بہت ہدایات کے ساتھ خود کو بہترین پوز کرنے کا کہا گیا ہے اپنے کوٹ کی جیب کو بھی تھپ تھپاتا ہے یعنی اندر کچھ ہے یقیناً دعوت نامہ پھر اطمینان سے داتن کی طرف گھومی ہم نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ہمارا شکار خوب بھی ہو چکا ہے چند منٹ بعد تالیہ کی ایک وقتی ملازمہ ان دو افراد کو اندر لا رہی تھی رملی نگاہوں سے اعتراف کا جائزہ لیتا قدم اٹھا رہا تھا گویا آنکھوں سے اور شے کی مالیت کا اندازہ کرنا چاہ رہا تھا جبکہ ایڈم بجا بجا ساتھ دکھائی دیتا تھا دونوں ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھ گئے تو بٹلر چلا گیا ذرا دیر بعد دروازے پہ آہٹ محسوس ہوئی دونوں بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے وہ سامنے سے چلتی آ رہی تھی لمبی اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس پیشانی پہ بل لیے سینے پہ بازو لپیٹے وہ ان کے سامنے آ جائے ناقدانہ نگاہوں سے دونوں کو دیکھا جی ماتھے پہ مصروفیت اور اتاہٹ سے بھری شکن تھی ایڈم نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اتنی خوبصورت طرح دار اور باز سے لڑکی جس کے کانوں کی چمکتے ہیرے نگاہیں خیرہ کر رہے تھے یہ وہ تھی یا نہیں اس کا دل شک میں پڑنے لگا پیچھے دیوار پہ اس کی فوٹو فریم میں تصویر بھی لگی تھی میڈم کل آپ گیلری سے خفا ہو کر آئی تھی ہمیں باس نے بھیجا ہے تاکہ آپ کی غلط فہمی دور کی جا سکے یہ تالیہ نے چونک کے ایڈم کی طرف انگلی اٹھائی اور جیسے ذہن پہ زور دیا یہ مسز اسٹرا کا وہی ملازم ہے نا جس نے کل مجھ پہ فکرے کستے تھے یا اللہ اور آپ اس کو میرے گھر لے آئے خوبصورت آنکھیں برہمی سے سرخ پڑنے لگی تو رملی جلدی سے بولا یہ معذرت کرنے آیا ہے میڈم اس غلطی سے ہوا ہوا جو بھی ساتھ ہی ایڈم کو آنکھوں سے اشارہ کیا معافی مانگو ایڈم نے پہلے اسے دیکھا پھر تالیہ کو ایک قدم آگے آیا اس کے سامنے انسان کے ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں چیتالیا خاموشی کے بھی مجھے قطن یہ حق حاصل نہ تھا کہ میں سرے راہ کسی خاتون کو روک کر ان کو کسی سے تشریح ہوں آپ وہ تھیں یا نہیں مجھے بغیر کسی تعارف کی یوں بے تکلف نہیں ہونا چاہیے تھا میں معافی چاہتا ہوں اپنی پوری دیانت داری اور دل کی سچائی سے وہ بولا اور جیسے اس کا دل شانت ہو گیا وہ اسی طرح اس کو دیکھتی رہی تند و تیز نگاہوں سے جیسے اس کے الفاظ کو تول رہی ہو پھر رملی کو دیکھا اور گہری سانس لی ہوں ٹھیک ہے میں نے معذرت قبول کی اور کچھ میم اگر آپ نے دعوت نامہ قبول نہیں کیا اور نیلامی پہ نہیں آئی تو اس بچے کی نوکری چلی جائے گی اس کو اس نوکری کی اشد ضرورت ہے اور مسز اسرا اس کو معاف نہیں کریں گی دعوت نامہ کورس سے نکال کے رملی نے سامنے رکھا اور لجازت سے بولا تو ایڈم کی آنکھوں میں جہاں حیرت ابھری وہاں اہانت کا احساس بھی ہلکورے لینے لگا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا تالیہ نے تحکم سے کہا باس کو کال ملاؤ رملی نے فوراً فون لگایا اور بولا سر چیتالیہ جی بات کرنا چاہتی ہیں اور فون تالیہ کو پیش کیا تالیہ مراد بات کر رہی ہوں او آپ میں کی توقع کر رہی تھی وہ فون کان سے لگائے حیران ہوئی ایک ہی بات ہے چیتالیہ جی وہ شائستگی سے جوابن کہہ رہا تھا آپ اسرا اور میری کلائنٹ نہیں ہیں مہمان تھی اور ہماری مہمان کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہماری مہمان نوازی ٹھکرا دے یہ ہمارے خاندان کے لیے تکلیف کی بات ہے میں خود بھی معذرت ہوا ہوں اشرف صاحب اس کا نرم پڑتا دیکھ کے رملی کی سانس بحال ہوئی یہ تو بچہ ہے بھول چوک میں کچھ بول گیا تو مجھے ہی بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے تھا مگر آپ کے اس قدم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے گڈ میں اسرا کو آگاہ کر دوں گا کہ ان کی مہمان نے مہمان نوازی قبول کر دی میں شکر گزار ہوں سر اور فون واپس کر دیا پھر فرصت سے ان دونوں کو دیکھا بالخصوص ایڈم کو بے فکر رہو تمہاری نوکری نہیں جائے گی ادائے بے نیازی سے وہ ہاتھ جلا کے گویا تخلیہ کا اشارہ کیا تو ایڈم کے ابرو بھینچ گئے تھینک یو مگر مجھے یہ نوکری مستقل کرنی ہی نہیں میں صرف گیارہ دن کے لیے متبادل کے طور پہ آیا ہوں چیتالیہ جی رملی نے گڑبڑا کے اسے گھورا مگر وہ اسی طرح تالیہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا یہ وہی ہے یہ آنکھیں ان کے تاثرات وہی ہیں اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر سی گئی دم بخود ساکن نگاہوں کے سامنے منظر بدلا ایک جھلی پہ گویا فلم سی چلنے لگی رات کا سیاہ آسمان تھا چاند چمک رہا تھا پہاڑی کا رستہ دشوار گزار اور پتھریلا تھا اونچا نیچا اور وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے تالیا آگے تھی ایڈم پیچھے تھا لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا بس تاریکی میں گویا دو ہیبلے تھے جو پر چڑھ رہے تھے چھ تالیا وہ پیچھے سے ہامتا ہوا بولا تو تالیا نے گردن موڑ کے اسے دیکھا کیا کیا ایڈم آپ کرنے جا ہیں میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم وہ چلتے چلتے رک گیا وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تاشا کا خزانہ تاشا کے خزانے سے جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے کیا وہ حیران رہ گیا کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پہ وہ نظم کیوں لکھی تھی وہ مسکرائی کیوں تاکہ ایڈم اور طالعہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں متن خزانے کے راز کو کھود نکالیں ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم اور وان فاتح وہ پوچھ رہا تھا مگر تصویر دھندلی پڑتی گئی ہمیں اجازت رملی کی آواز میں سے حال میں واپس کھینچا تو وہ چونکی بس لمحے بھر کا اثر تھا اور وہ سنبھل گئی پھر دوبارہ ایڈم کو دیکھا اب کی دفعہ نگاہ مختلف تھی حیران متیر وہ البتہ مروب ہو کر نظر چکا چکا تھا میں بادہ مزید کوئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے اس نے ہاتھ سے برخاست ہونے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں پلٹ گئے ان کے باہر نکلتے ہی داتن کمرے میں داخل ہوئی دیکھا تو وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی ہے داتن نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا کیا وہ پولیس کو لینے گئے ہیں تالیہ نے ماتھے سے ہاتھ ہٹایا سر اٹھا کے خالی خالی نظر سے دیکھا داتن ایک خزانہ ہے کہیں میری پیاری بچی میں جانتی ہوں تم مجھے کسی خزانے سے کم نہیں سمجھتی مگر تم سے تو بات کرنا ہی ضرور ہے وہ جھنجھلا کے کھڑی تھوڑی دیر پہلے کی شہزادیوں والی شان اب ندارت تھی میری بات سنو وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی جاتے وقت ایڈم نے لابی میں لگی تمہاری تصویر میں سے ایک کو چپکے سے موبائل پہ اتارا ہے تالیا ظاہر ہے اس نے کرنا تھا اس کا حل ہے میرے پاس تم فی الحال میرے ساتھ پلان بی کی تیاری کرواؤ اس موٹی مرغی کو کندھوں سے پکڑ کے دھکیل کے باہر لے جانے لگی رملی کار چلا رہا تھا اور ایڈم موبائل اسکرین کو نظروں سے بچا کے غور سے دیکھ رہا تھا آنکھوں میں الجھن بھری گہری سوچ پناہ تھی یہ وہی تھی یا شاید نہیں تھی کوالا لمپور کی وہ تکون شیشوں سے ڈھکی عمارت بادلوں کو سر اٹھائی دیکھ رہی تھی جو دھیرے دھیرے اس پہ قطرے ٹپکا رہے تھے عمارت کے اندر پارٹی کے آفس فلور پہ معمول کی چہل پہل جاری تھی ایسے میں ایڈم فاتح کے آفس کے باہر سا بیٹھا تھا سر جھکا اور چہرہ بجھا ہوا تھا دفتن دروازہ کھلا تو وہ تیر کی طرح سیدھا ہوا فاتح کوٹ پہنتے ہوئے باہر نکل رہا تھا ساتھ میں چلتے شخص سے بات بھی کر رہا تھا گرے سوٹ سفید شرٹ ٹائی اور ہلکے گیلے بال جو وہ دائیں جانب کو سوار کے پیچھے کرتا تھا اور اس پہ مسکراتا چہرہ کسی بات پہ ہلکا سا ہنس کے وہ ساتھ موجود شخص کو جواب دے رہا تھا وہ ایڈم ایڈم کی کی طرف طرف متوجہ متوجہ نہیں تھا تھا اور صرف اس اس گزشتہ روز امیر کے ہاں ماتا ٹیکنے کی ساری کلفت دور ہونے لگی وہ شخص آگے بڑھ گیا فاتح کوٹ کا کالر سامنے سے برابر کرتا مڑا تو نظر ایڈم پہ پڑی ہاں ایڈم کیا حال ہے تمہارا آنکھوں میں مسکراہٹ لیے نرمی سے پوچھا بٹن کو ہول میں ڈال کے بند کیا پھر سے تازہ تم سا ہو کے مسکرایا گڈ مجھے پارلیمنٹ جانا ہے اور کافی چاہیے میری کار میں پہنچنے تک لیا ورنہ میں تمہارے بغیر جا رہا ہوں نرم لہجے سے بات شروع کر کے آخر میں تنبی کی اور مڑ گیا ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی بے ساختہ اس نے دوسری جانب دوڑ لگائی بارش تب تک برس رہی تھی جب سڑک پہ کھڑی کار میں بیٹھتا دکھائی دے رہا تھا ڈرائیور نے اوپر چھتری تان رکھی تھی فاتح نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ اسی پر بھاگتا اور بھیگتا ایڈم کھڑکی تک آیا اور ایک کافی گلاس جس میں اسٹرا لگا تھا فاتح کی طرف بڑھایا اس نے گلاس پکڑا اور اپنی چمکدار آنکھیں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا وان فاتح پارلیمنٹ سیشن میں ہمیشہ دو کپ کافی پیتا ہے اسی لیے میں دو کپ لایا ہوں سر اس نے دوسرا ہاتھ اٹھا کے ایک اور گلاس دکھایا تو فاتح کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی شیشہ اوپر کر دیا اور کپ لبوں سے لگائے اپنی کوئی فائل کھول کے دیکھنے لگا ایڈم دوسرا گلاس پکڑے فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا بارش تیز ہو رہی تھی کار سڑک پہ رواں دواں تھی اور وہ اینک ناک پہ جمایا اپنی فائل پڑ رہا تھا میں کچھ ایڈم نے پوچھتے پوچھتے شیشے میں دیکھا مگر اسے میں دیکھ کے چپ ہو گیا ڈرائیور نے ایک ناگوار نظر ایڈم پہ ڈالی پوچھو ایڈم فاتح نے آخری صفحہ پلٹایا اور فائل بند کر دی پھر اینک اتار کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا کیا پھر عبد المطلب کو اللہ نے دس بیٹے دیے وہ اس دن کے ادھورے قصے کے بارے میں پوچھنے لگا وہ اینک کے ہینڈل کا کونا دانتوں میں دبایا اس کی بات سن کے مسکر آیا نظریں کھڑکی کے باہر جمی تھیں ایڈم انسان شدید تکلیف کی حالت میں اللہ سے جب کسی سودے کا وعدہ کر لیتا ہے تو آزمایا بھی جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے وہ چیزیں اس کو پہلے بھی ملنی تھیں مگر وعدے کے باعث وہ اس کی قوت ارادی کا آزمائش بن جاتی ہے عبد المطلب کی قوت ارادی کیسی تھی میرے اور تمہارے سے بہتر تھی اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا پھر اللہ نے ان کو کئی بیٹے دیے دس یہ شاید اس سے بھی زیادہ جب وہ جوان ہوئے اور اپنا بہترین ورژن بن گئے تو عبد المطلب نے وعدہ نبھانے کا سوچا وہ ہماری طرح اللہ کے لیے کم ترین نہیں دیتے تھے بہترین دیتے تھے تو انہوں نے قرا ڈالا اور وہ عبداللہ کے نام نکلا ایڈن نے چونک کی گردن موڑی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا ہاں اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گردن ایسے بات نہیں ہلائی نظریں دور بھیگتے شہر پہ جمی تھی مگر عبداللہ کے ماموں وغیرہ آڑے آ گئے اور کہا کہ اس کو قربان نہیں ہونے دیں گے مگر عبد المطلب وعدے کے سچے تھے ایک آدمی جو اتنے برس ایک وعدے کے ساتھ جیا ہو وہ قائم نہیں ہوتا وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا انگلی سے تھوڑی کو ذرا کھرچا نظریں باہر سب تھی تو کیا انہوں نے عبداللہ کو قربان کر دیا نہیں وہ ایک کہنا عورت کے پاس معاملہ لے گئے تو اس نے کہا کہ ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری پہ دس اونٹ پھر قرآن ایسا ہی کیا تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا وہ بولی اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے تو وہ لوگ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے ہر دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا یہاں تک کہ سو اونٹ کی پرچی ڈالی قرا اونٹوں کے نام نکلا سبد المسلم نے گمان کیا کہ اللہ راضی ہے اور سو اونٹ قربان کیے عبداللہ کو بچا لیا گیا اور تب سے آج تک مسلمانوں میں ایک انسان کی دیت سو اونٹ مقرر ہے تبھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو دو زبیحوں کی اولاد کہتے تھے اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ جن کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا صحیح تو سر ہلا کے سمجھتے ہوئے بولا تھا پھر ٹھہرا ونڈ اسکرین کے پاس دیکھا جہاں بارش کے قطرے مسلسل گر رہے تھے اور روانی سے چل رہے تھے مگر وعدہ تو پورا نہیں کیا عبد المقصب نے آخر میں کفارہ ہی دیا پھر اتنے برس کے وعدے کا کیا فائدہ ہوا اللہ تعالیٰ سے انسان فائدے نقصان کے لیے کمٹمنٹ نہیں کرتا اپنے اور اللہ کے اعتبار کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے ہم اللہ سے وعدے کر کے چند دن میں ہی انہیں توڑ دیتے ہیں مگر تمہیں ایڈم عبد المقب کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے کئی برس اپنے وعدے کو پال پوس کے جوان کیا اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی کے قریب آنے پہ تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کی لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا عبد المطلب کو مضبوط بننے کے لیے دس بیٹے چاہیے لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا ایڈم کہ ان کو دس پیٹوں سے زیادہ ان کے وعدوں نے مضبوط کیا تھا کہہ کے اس نے گلاس لبوں سے لگایا کافی کا آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور گلاس سائڈ میں ڈال دیا ایڈم نے جواب دینے کے بجائے دوسرا گلاس ان کی طرف بڑھایا جس سے انہوں نے تھاما ہونٹوں تک لے کر گیا اور پھر ذرا سا اوپر کیا خوشبو اندر اتاری اور چونک کے فرنٹ سیٹ کی طرف دیکھا یہ میری کافی نہیں ہے شاید یہ تم اپنے لیے لائے تھے اور بغیر پیے گلاس آگے بنے سٹینڈ میں اٹکا دیا ایڈم نے سخت شرمندگی سے آنکھیں دی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب اس گلاس کو اٹھا تھا باتیں اسی طرح کھڑکی سے باہر دور تک پھیلی عمارتوں کو دیکھتا رہا جو بارش میں بھیگے چلی جا رہی تھی پارلیمنٹ ہاؤس وسیع و عریض روشنیوں سے منور تھا دور دور تک ممبران کے ڈیسک اور کرسیاں بچھی تھی جن پہ ان کے فائلز، مائک وغیرہ سجے تھے مرکزی چبوترے پہ اونچی کرسی پہ اسمبلی کا اسپیکر بیٹھا تھا اور جمائے نیچے کھڑے تقریر کرتے ممبرس کو دیکھ رہا تھا ہال کے اوپر کافی اوپر تک بالکنی بنی تھی وہاں سنیما گھروں کی طرح کرسیاں اوپر تک لگی تھی جہاں لوگ بیٹھ کے پارلیمنٹ کی کاروائی دیکھتے تھے عموماً لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے مگر وہ گیلری میں ریلنگ کے ساتھ کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی سنہرے بال فین چوٹی میں گندے وہ سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز کے اوپر سیاہ منی کوٹ پہنے ہوئی تھی اور سر پہ تیجا کر کے سفید ہیڈ رکھا تھا سفید گلابی چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ رکاستا تھی نیچے ممبران معمول کے انداز میں بیٹھے تھے کچھ آپس میں بات کر رہے تھے کچھ لیپ ٹاپس پہ ٹائپ کر رہے تھے اور زیادہ تر تقریر کرتے فاتح کو سن رہے تھے تالیہ یہاں سے اس کی پشت دیکھ سکتی تھی وہ اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کی طرف رخ کیے بات جاری رکھے تھا مجھے آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ملے پارلیمنٹ نے میرا ایجوکیشن بل نامنظور کر دیا ہے تو ان اسپیکر ہم اس بل کے ذریعے تعلیمی شعبے میں اصلاحات متعارف کرانا چاہتے تھے تالیہ بور سی ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگی قانون سازی کی خشک باتوں سے دلچسپی نہ تھی وہ دوسرے مقصد کے لیے آئی تھی گردن آگے پیچھے گھمائی تو فاصلے پہ ایڈم کھڑا تھا توجہ سے تقریر کرتے وان پاتے کے ایک ایک لفظ کو سنتا وہ بور نہیں ہو رہا تھا وہ نامحسوس محسوس طریقے سے اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی جانے کس احساس کے تحت ایڈم نے یوں ہی گردن موڑی تو اسے دیکھ کے چونکا آپ یہاں تالیا چونکی پھر اسے دیکھ کے مشکوک نظر آنے لگی تو میرا پیچھا تو نہیں کر رہے اور بعد میں اس پہ معافی مانگ لو گے نہیں نہیں وہ شرمندگی سے وضاحت کرنے لگا میں تو وان فاتح کے ساتھ آیا ہوں وہ کروفر سے ہنکارا گردن واپس موڑ گئی اور سنجیدگی سے نیچے دیکھنے لگی البتہ ایڈم کا دھیان بچ چکا تھا آپ یہاں کیسے اشر صاحب کہاں ہیں وہ نیچے دیکھتے ہوئے خشکی سے بولی وہ نیچے بیٹھے ہیں وان فاتح کے پیچھے کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں ہوں اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی ابھی لنچ بریک ہوگی تو میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا وہ اسی رستے سے نکلیں گے وہ اشارہ کر کے سمجھانے لگا پھر ایک غیر آرام دہ نظر اس پہ ڈالی آپ نیلامی پہ آئیں گی نا اسے دیکھ کے اندیشہ سا ہوا پھر کوئی گڑبڑ نہ کر گئی ظاہر ہے بچے میں نے کل کہا تھا نا میں نے تمہیں معاف کیا مگر میں نے آپ کو بدصورت نہیں کہا تھا پلیز مجھے وضاحت کرنے دیں میں نے آپ کی شکل کی ایک لڑکی دیکھی تھی کسی کے گھر میں میں سمجھا وہ آپ ہیں تالیا پوری اس کی طرف گھومی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو کیا وہ میں ہوں ایڈم اس کی نظروں کی تاب نہ لاز سکا بس ایک نظر انہیں دیکھا اور شخص کو شبہ رفا ہونے لگا یہ وہ نہیں تھی اس نفرانی کی تو شکل بھی اب اسے بھولتی جا رہی تھی نہیں مجھے غلط فہمی ہوئی تھی سوری سچائی سے اس نے نظریں جھکا کے کیا دلچسپ بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت اسمبلی میں آدھے سے زیادہ لوگ میری بات کو غیر اہم جان کے صرف لنچ بریک کا انتظار کر رہے ہیں باقی آدھے سو رہے ہیں اس نے ایک دم تقریر کا کاغذ ڈیسک پہ پٹخا اور اونچی آواز میں بولا تو وہ دونوں چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئے ہال میں رہی سرگوشیوں میں کمی آئی سناٹا چھانے لگا وان فاتح اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کو دیکھ کے دبے دبے غصے سے بول رہا تھا گرے سوٹ اور دائیں طرف کو پیچھے کر کے جمائے بالوں کے برعکس اس کی آواز آج قابو میں نہیں لگ رہی ان کو تعلیم کی باتیں بورنگ لگتی ہیں کیونکہ ان باتوں کا ریزلٹ اگلے الیکشن تک نہیں ملتا مگر اونچی عمارتوں اور لمبی سڑکوں کا مل جاتا ہے شہر میں نئے پھول لگانے اور نئے پارک بنانے کا بھی مل جاتا ہے سیاست دان ہمیشہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے مگر لیڈر اگلی نسل کا سوچا کرتا ہے سر وان فاتح بھی اس لیے بات کروانا چاہتا تھا کیونکہ وان فاتح اس وقت کا بھی سوچ رہا تھا جب وہ خود مر چکا ہوگا مگر ملیشیا کے بچے آج سے زیادہ مشکل حالات میں ہوں گے اس نے بلند آواز میں کہتے ہوئے جھک کے دس دو دفعہ بجایا تو سارے میں گہری خاموشی چھا گئی اشر خاموشی سے پیچھے بیٹھ سن رہا ٹھیک ہے میں وزیر اعظم صاحبہ کی پارٹی میں سے نہیں ہوں اس نے ہاتھ اٹھا کے کافی فاصلے پہ اگلی قطار میں بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا تالیا نے گردن اونچی کی سفید کار اوڑے وزیر اعظم فرنٹ پہ بیٹھے تھے سے پوچھتا ہوں کیا یہ بچے میرے اور ان کے کے ہم سب نہیں تھے کیا ہم مل کے سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے مگر نہیں صرف اس لیے کہ وان فاتح نے تعلیم کے نام پہ ووٹ لیا میڈم وزیر اعظم نے میرے وعدے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس بل کو نامنظور کروایا مگر مجھے اپنے وعدوں کے متعلق ایک بات بتانے دیجیے وہ برہمی سے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا چونکہ وزیر اعظم صاحبہ کو وعدے پورے کرنے کی عادت نہیں ہے اور وہ ہمیشہ لینے پہ یقین رکھتی ہیں دینے پہ نہیں اس اس لیے وہ بات سے ناواقف ہیں کہ کچھ لوگ اپنے وعدوں کی پاس تاریخ کے لیے اپنی قیمتی متا کو بھی ذبح کر دیتے ہیں اور آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وان فاتح ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہے مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں میری پارٹی تک میرے ساتھ نہیں کھڑی جیسے مان فاتح کو تو اس کی بہت فکر ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا ہے تو کیا ہوگا اگر میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ ملے قوم میں سے صرف ایک شخص بھی میرے ساتھ کھڑا ہو میں تب بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا میں اس ایک شخص کا بھی لیڈر ہوں گا اور یاد رکھیے گا میڈم میں پھر سے اس بل کا ڈرافٹ تیار کروں گا اور اب کی بار میں اس بل کو آپ کے حلق سے نیچے اتاروں گا اور آپ مجھے بے بسی سے ایسا کرتے دیکھیں گی کہہ اس نے زور سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ پڑ رہا تھا ہال میں بیٹھے چند ارکان پارٹی ڈیسک بجائی اسمبلی میں بیٹھ کے ڈیسک بجانے کا مطلب تاریخ اور کھڑے ہو کے بجانے کا مطلب احتجاج ہوتا ہے حکومتی ارکان البتہ خاموش بیٹھے رہے وہ دونوں بھی اوپر بالکل خاموش سے کھڑے تھے ایڈم گم سم سا تک اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جب ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کرسی پہ بیٹھ چکا تھا چند منٹ بعد وہ نیچے راداری میں ایڈم کے ساتھ کھڑی تھی گارڈز بھی ساتھ ہی کھڑے تھے دفتر لفٹ کے دروازے کھلے اور چند افراد باہر نکلے آگے وہ دونوں تھے اشر اور تالیہ کے دل کی دھڑکن اب کتن غصے میں نہیں لگ رہا تھا مسکرا کے اشر کی بات سن رہا تھا خوشگوار انداز میں اس کے قریب جھکے کچھ کہہ رہا تھا اس کی نظر تالیا پہ پڑی آنکھوں میں حیرت اتری اس نے ہلکے سے فاتح کی کہنی کو چھو کے کچھ کہا تو فاتح نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا پھر وہ دونوں چند قدم آگے آئے تالیہ کو لمحے بھر کے لیے اپنا سارا اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا بے اختیار نظریں فاتح پہ جمی تھی تالیہ آپ یہاں مسٹر نے کہتے ہوئے ایڈم کو دیکھا تو ذرا سا چونکا کیا وہ بات ختم نہیں ہوئی مجھے شرمندہ مت کریں اشرف صاحب پھر فاتح کو دیکھ کے ادب سے سر کو خم دیا وان فاتح اس نے جواباً دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنجس دیا اور کلائی کی کھڑی دیکھی اسے جانا تھا اس کے اجرت بھرے انداز نے تالیہ کو بے چین کیا جلدی سے بولی میں اشر صاحب سے بات کرنے آئی تھی مگر آپ کی تقریر بہت اچھی تھی میں ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتی ہوں لیکن وہ ٹھہری تو فاتح جو غالباً آگے بڑھنا چاہتا تھا رک کے اسے دیکھنے لگا ابرو اکٹھے ہوئے لیکن میں نہیں مان سکتی کہ کبھی آپ پہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھلے قوم سے سوائے ایک کے کوئی نہ کھڑا ہو لیکن اگر کبھی ایسا وقت آیا تو میں اپنی پوری سچائی کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں وہ ایک شخص ضرور ہوں گی میم بھی ایڈم نے زیر لب کہا تھا تھینک یو تاشا وہ تکلفاً مسکرایا جیسے صرف بات سے فرق نہ پڑا ہوں وہ ان باتوں کا عادی تھا تالیہ ان کا نام تالیہ ہے اشر نے کھنکار کی تصویر کی پھر ایک گہری نظر تالیہ پہ ڈالی وہ گرد و پیش سے بے نیاز فاتح کو دیکھے جا رہی تھی اشر کی پیشانی پہ ہلکی سی شکن ابھری صحیح صحیح اس اس نے پیشانی میری بیوی شکر ہے یہاں نہیں ورنہ کو خفا ہونے کے لیے ایک اور وجہ وہ جھر وہ جھرجھری لے کے ہٹا پھر اشر کی طرف متوجہ ہوا میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں مجھے ایک بات کرنی تھی وہ جلدی سے بولی مگر وہ رکا نہیں اور آگے بڑھ گیا اس کے گارڈ سر ایڈم اس کے ساتھ کر لیا تالیہ کی رنگت پوچھی تو اشر مسکرا کے آگے ہوا اور حوصلہ افزا انداز میں کہا آبم کو دل رکھنے کی عادت نہیں ہے وہ ہماری دنیا کے انسان ہیں مگر آپ کہیے میں سن رہا ہوں تالیہ کا چہرہ بجا ہوا دکھائی دیتا تھا میں گھائل غزال میں انٹرسٹڈ ہوں اور میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میں سے سسرا سے ذاتی طور پر مل لوں گیلری سے ہٹ کے مگر ایک اداس نظر اس طرف ڈالی جہاں وہ اپنے گارڈز کے ساتھ جاتا دکھائی دیا تھا شاید میں صرف فاتح یوں ہر کسی سے نہیں مل لیتی وہ جیسے ہرٹ ہوئی تھی وہ ہر ایک سے واقعی نہیں ملتی لیکن میرا نہیں خیال وہ آپ کو ہر ایک کی کیٹاگری میں رکھتے ہیں وہ چاند کے اشر کو دیکھنے لگی آنکھوں میں امید جاگی کیا یہ ممکن ہے جی یہ ممکن ہے آج رات آپ میرے اور اسرا کے ساتھ ان کے گھر ڈنر کیجیے گا وہیں آپ پینٹنگ کی بات کر لیجیے گا آپ یقیناً یہ چاہتی ہیں کہ کاکا اس کو نیلامی پہ نہ رکھیں ابرو اٹھا کے سوال کیا گویا اس کا چہرہ پڑ رہا ہو دونوں ابھی تک رہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے جی نیلامی پہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے میں زیادہ قیمت دے کر بھی اس کو اپنے لیے پہلے سے بک کرنا چاہتی ہوں مسز اسرا واقعی میری بات رکھ کے سنیں گی نا وہ آج سے بولی جیسے ابھی بھی خوف زدہ ہو کہ اشر اپنا ذہن نہ بدل لے کاکا اب ہم جیسی نہیں ہے چیتالیہ وہ آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گی ہاں لیکن میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ پینٹنگ نیلامی سے نکالنے پہ راضی ہو جائیں گی اس بات پہ وہ مسکرائے اور اگر میں کوئی ایسی سفارش لے آؤں جس کو وہ رد نہ کر سکے تو اشر ہلکا سا چونک کے اسے دیکھنے لگا پھر مسکرایا آپ سفارش لائیں ہم دیکھ لیں گے مجھے اجازت تالیا نے مسکرا کے سر ہلایا اور ایک طرف ہٹ گئی تو آگے بڑھا تو اس کے منتظر گارڈ بھی ساتھ چلتے رہے تو اس نے تمہیں گھر بلایا ڈنر پہ کار میں بیٹھتے ہی ڈاکٹر نے چھوٹتے پوچھا تالیا اطمینان سے بیٹھی اور دروازہ بند کر کے سیٹ بیلٹ پہنے لگی کیسے نہ بلاتا مجھے پتا تھا وان فاتح نے مجھے گھاس نہیں ڈالی اور اشر ٹھہرا خوش اخلاق مجھے ہر دیکھ کے مداوع کرتے ہوئے ڈنر پہ بلا لے گا سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے ہیڈ اتار کے اس نے پچھلی سیٹ پہ ڈالا کل دعوت نامہ بھی اشر نے بھیجا تھا اب یہ دعوت بھی اشر نے کر ڈالی یہ تمہیں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے داتن کار اسٹارٹ کرتے ہوئے تھوڑا کھٹکی تھی کیونکہ میں اس کی بہن کے کاروبار کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتی ہوں اشر جیسے سیاستدانوں کو گلیمرس کی تلاش ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مزید پاپولر ہو جائیں اس سے لڑکیوں کی کیا کمی ہے داتن وہ صرف اپنی بہن کے لیے کر رہا ہے یہ سب وہ شانے اچکا کے بے نیازی سے بولی تو داتن خاموش ہو گئی باتیں مجھے تاشا کہتا ہے یہ تاشا کون ہے کھڑکی سے باہر دیکھتے سوچ میں ڈوبی بولی تھی تمہارے پاس ایک شناختی کارڈ کے نام کا ہے نا او ہو کتنی دفعہ بتاؤں موٹی مرغی اس نے تاشا نہیں کہا تاشا کہا ہے میں میں نے اس دن ایک ویژن دیکھا تھا کہ ایڈم اور کسی تاشا کے خزانے کو تلاش کر رہے ہیں کوئی خزانہ ہے داتے اور کوئی تاشا کی نظم جس سے مجھے وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے تو پھر انتظار کرو تمہارے خاتون میں رستہ دکھا ہی دیں گے فی الحال ڈنر کا سوچو رائٹ وہ سر جھٹک کے سیدھی ہوئی اور گہری سانس اندر اتاری ہمارے پاس آج رات تک کا وقت ہے ڈنر پہ مجھے اسرا کے سامنے نقلی پینٹنگ کی اصلیت کھولنی ہے اور اس شخص کا پردہ بھی چاک کرنا ہے جو اسرا کو دھوکہ دے رہا ہے وہ کون ہے اس کو ہم نے شام سے پہلے ڈھونڈنا ہے یہاں سے رائٹ لے لو ہمیں بھی گیلری کی طرف جانا ہے وقت نہیں ہے تو سنجیدگی سے بولی اور ساتھ میں چھوٹا آئینہ نکال کے چہرے کے سامنے کیے لپسٹک گہری کرنے لگی واپس پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آؤ تو پارکنگ میں کار کھڑی تھی اور دروازہ کھلا تھا اندر بیٹھا فاتح موبائل پہ میلس چیک کر رہا تھا اور غالباً اشر کا انتظار بھی اشر پارکنگ کے سرے پہ کھڑا رملی کی بات توجہ سے سن رہا تھا تمام معلومات اکٹھے کی ہیں وہ واقعی اتنی ہی امیر ہے جتنی نظر آتی ہے وہ دبے دبے جوش سے بتا رہا تھا چند معروف کمپنیز میں اس کے شیئرز ہیں باپ عرصہ ہوا مر کھپ گیا تھا تب سے ساری دولت کی بلا شرکتیں غیر مالک رہی ہے کئی سال امریکہ میں رہی وہیں بڑھی تین سال ہوئے کے ایل آئی ہے پارٹیز اور آرٹ کی خدمت بس یہی کام کرتی ہے ریکارڈ بالکل صاف ہے ایک چلان تک نہیں ہوا آج تک پھر وہ ٹھہرا اشر جو مسکرا کے سن رہا تھا اس کے وقفے پہ قدرے بدمزہ ہوا تمہاری ٹون سے لگتا ہے تم مگر کہنے والے ہو نہیں سوری سر مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس کا بھی بیک گراؤنڈ ڈیٹا اکٹھا کروں اس کے دامن کا کوئی نہ کوئی دھبا ضرور مل جاتا ہے ایک پارکنگ ٹکٹ ہی صحیح ڈرنک ڈرائیونگ کا ایک ایکسیڈنٹ ہی صحیح مگر یہ لڑکی بالکل صاف ہے کچھ زیادہ ہی صاف ہے بہت سے لوگ صاف ہوتے ہیں رملی بے کار کی باتیں نہ سوچا کرو وہ کے بلا کار کی طرف بڑھ گیا اندر بیٹھتے ہی وہ قدرے درستی سے فاتح سے مخاطب ہوا تھا وہ کاکا کے لیے بہت منافع بخش ڈونر ثابت ہو سکتے ہیں بھائی آپ کو اس کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تھا وہ جو اینک پہ ناک جمائے موبائل دیکھ رہا تھا اسی طرح سر جھکائے بولا کاکا کا بہانہ نہ کرو ایش تمہیں وہ لڑکی پسند آ گئی ہے اس لیے تم اس پہ جتنا چاہے وقت ضائع کرو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اشر نے فوراً سامنے بیٹھے ڈرائیور اور ایڈم کو دیکھا پھر برہم سی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے کوالالمپور کی وہ چوڑی سڑک درختوں سے گھری تھی دونوں اطراف میں دو تین منزلہ اونچی لکڑی کی عمارتیں بنی تھیں کسی زمانے میں یہ گھر تھے مگر اب ان کو تراش فراش کے بعد آرٹ گیلریز ریسٹورانٹس اور ڈیزائنر شاپس میں ڈھال دیا گیا تھا سر سب درختوں کے پس منظر میں بھوری لکڑی کی اونچی شاپ بہت بھلی معلوم ہوتی تھی اسرا کی آرٹ گیلری بھی ان کے وسط میں کھڑی تھی گیلری کے بالکل سامنے سڑک پہ ایک پولیس کار آ رہی دروازے کھلے اور اندر سے وہ دونوں باہر نکلے تالیا نے فرانسیسی جوڑا بنا کے سن گلاسز پہن رکھی تھی ہونٹوں پہ بھوری لپسٹک لگائے وہ سیاہ پہنے سخت گیر آفیسر معلوم ہوتی تھی جبکہ داتے پولیس کی یونیفارم میں ملبوس تالیہ اعتماد سے آگے چلتی ماتھے پہ بل ڈالے گیلری کے مقابل شاپ میں داخل ہوئی جو ایک کپڑوں کا بتیک تھا Sasha Kamal A S P royal Malaysia police وہ بیچ کارڈ لہراتی ریسپشن پہ آئی اور ایک کہنی کاؤنٹر پہ رکھی اور یہ انسپیکٹر صوفیہ ہیں سنجیدہ خشک انداز میں داتن کا تعارف کروایا کاؤنٹر والا لڑکا سیدھا ہو گیا جی آفیسر کیا ہوا دیرو میں ایک قتل ہو گیا ہے ہائی پروفائل مجھے تمہارا سی سی ٹی وی ریکارڈ دیکھنا ہے کروفر سے کہہ کے اس نے ہاتھ جھلایا اور جھک کے کاؤنٹر کی مانیٹر اسکرین اپنی جانب موڑی کیا ہو رہا ہے مینیجر سامنے سے چلتا آیا تو دونوں پولیس آفیسر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا مینیجر ناخوش لگتا تھا کبھی ان کو دیکھتا کبھی گاہکوں کو جو مڑ مڑ کے اسی طرف دیکھ رہے تھے تالیہ اسے نظر انداز کر کے واپس لڑکی کی طرف مڑی صوفیہ تمام عملی سے پوچھ گچھ کریں گی تم مجھے کل کی فوٹیجز نکال کے دکھاؤ تاکم سے وہ بولی مگر اس سے پہلے کہ لڑکا کمپیوٹر پہ جھکتا مینیجر سر پہ پہنچ چکا تھا اس کے چہرے پہ ناگواری تھی وارنٹ ہے آپ کے پاس آپ کے خیال میں میں وارنٹ کے لیے کوٹ کے چکر لگاتی رہوں اور قاتلوں کو بھاگ جانے دوں کون سا قتل ہوا ہے یہاں کمال ہے ہمیں خبر بھی نہیں ہوں پھر دعا کرو کہ تمہارے عملے کا کوئی تعلق نہ نکل آئے سے ورنہ سارے زمانے کو خبر ہو جائے گی فوٹیجز نکالو یار کیا کر رہے ہو لڑکے کو جھٹکا تو وہ فوراً کی بورڈ پہ بٹن دبانے لگا مینیجر نے چپتی ہوئی آنکھوں سے باری باری دونوں کا جائزہ لیا کون سے تھانے سے ہیں آپ Tun H S Lee police station پیچھے کھڑی داتن روکھے انداز میں بولی تھی اچھا میرا کزن بھی وہاں کام کرتا ہے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا اس نے ساشا کمال صاحبہ کیا نام ہے آپ کے کزن کا وہ پر سکون رہی بے نیاز اور اکتائی ہوں نصر اللہ پترا سب انسپیکٹر ہے تالیہ نے بیزاری سے کہنے کے لیے لب کھولے کہ داتن تالیہ کے برابر ہے نصر اللہ پترا تو دو سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں فوت نہیں ہو چکا اس کی روح نے آ کر اگر تمہیں میڈم کے بارے میں خبر نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں سیاہ موٹی عورت اسے گھور کے چبا چبا کے کہتی دو تین قدم مزید قریب آئی تو مینیجر کے تاثرات بدلے وہ پیچھے ہٹا اگر تم جیسے مساجنسٹ مرد عورتوں کو وردی میں برداشت نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ ہمارے تھانے فون کرو تو ملاؤ فون اچھا ہے آج سارا دن پولیس کی گاڑیاں تمہارے اسٹور کے باہر کھڑی رہیں تاکہ تمہارے گاہک ادھر آنے کی زحمت نہ کریں موٹی ایک ایک ہر تپش سے ادا کرتی گھرتے ہوئے آگے آ رہی تھی اور مینیجر پیچھے ہٹ رہا تھا اس کے چہرے کی کلفت اور شخص سب ظاہر ہو چکا تھا اب ہم تھانے سے کسی مرد آفیسر کو بلا کے لائیں گے یا تم لوگوں نے تعاون کرنا ہے تالیہ نے برہمی سے بولا لگاؤ ان کو کیا دیکھنا ہے شابش دکھاؤ وہ فورن لڑکی کی طرف گھما تو وہ یس پاس کہتا جلدی جلدی مطلوبہ فوٹیج لگانے لگا تالیا نے بد وقت مسکراہٹ دبائے فریش ڈرائیو کی طرف بڑھائی باہر پولیس کار میں بیٹھ کے داتے نے جواب میں شہانہ بے نیازی سے کندھے اچکائے میں کردار میں خود کو اچھے سے ڈھالتی ہوں تالیا جس تھانے کی آفیسر کا رول کر رہی ہوں اس کے بیس سال کا ریکارڈ میرے زرخیز ذہن میں محفوظ ہوتا ہے ایک ایک شخص کا نام ایک ایک کیس کا نمبر واؤ داتن وہ بے حد متاثر ہو کے بولی میں کتنی امپریسڈ ہوں تم سوچ نہیں سکتے اتنی ذہین اور باغ کمال گرفتر کا ساتھ میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے کاش میں بھی تم جتنی ذہین ہوتی آخر میں افسوس سے بولی تو داتن کے سیاہ گالوں میں سرخی گھلی وہ شرمانے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی سچ ہرگز نہیں وہ چٹک سے بولی کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم جب بھی پولیس والی کا رول ادا کرتی ہو تو کان میں لگے اس آلے سے اس کے کان سے ٹکڑا کھینچ نکالا ہر وقت اپنی پولیس والی دوست سے آن لائن رابطے میں رہتی ہوں تاکہ ادھر کوئی کسی کا نام لے ادھر تمہاری دوست تمہیں کان میں خبر کر دیں آلہ اس کی مٹھی میں پٹخا لیکن داتن ذرا بھی شرمندہ ہے یہ بھی ایک آرٹ کی ایک قسم ہی ہے اور اسے شارٹ کٹ کہتے ہیں داتن نے افسوس سے اسے دیکھا اور کار اسٹارٹ کی دل دکھانے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا تالیا اس سے پہلے دنیا کی آدھی آبادی کا کھانا کھا جانے والوں کا ہوگا سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور فلیش اس میں لگائی اسکرین ذرا سیدھی کی اور گردن جھکا کے غور سے دیکھا مسز وسرا نے کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے ارب شیخ نے آ کر ان کو پینٹنگ دی یہ دیکھو یہ میں جا رہی ہوں شاپ میں وہ ویڈیو کو پیچھے کر رہی تھی جو اسٹور کے بیرونی کیمرے سے لی گئی تھی اور اس میں گیلری میں جاتے لوگ صاف دکھائی دے رہے تھے کیونکہ اسٹور اور گیلری آمنے سامنے تھے اوہ یہ ہے وہ ارب شیخ جس نے مسز وسرا کو پینٹنگ دی اس کے گارڈ پینٹنگ کا باکس اٹھا کے اندر لے جا رہے ہیں اسے پہچانتی ہوں اس اس نے نے اسکرین کا رخ داتن کی طرف موڑا ڈرائیو کرتے ایک نظر ڈالی نہیں یہ کون ہے یہ نوفل ہے شیخ جاسم کا ملازم جس سے ہم نے پینٹنگ چلائی تھی مگر یہاں تو یہ بڑے اچھے کپڑے جوتے پہن کے آیا ہے ڈیزائنر گلاسز واہ شیخ بننے کی اداکاری کر رہا ہے تمہیں اس کی شکل ابھی تک یاد ہے جواب میں تالیہ نے ایک سدتی نظر اس پہ ڈالی بدقسمتی سے میرا زرخی استعمال بیس سال پہلے کھانے کا ریکارڈ تو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتا مگر ڈیڑھ سال پہلے چوری کی گئی پینٹنگ سے متعلقہ گھر کی تمام معلومات یاد ہیں مجھے یہ نوفل ہی ہے اس کی کی پوری چھان بین تھی ہم نے یعنی اس نے شیخ بن کی پینٹنگ مفت میں دی ہے عطیہ کے طور پہ اگر پیسے کمانا مقصد نہیں ہے تو پھر کیا دشمنی کیونکہ جب نیلامی پہ اسرا یہ پینٹنگ بیچیں گے اور وہاں خریدار نے ماہرین کو بلا کے اسے چیک کروایا اور میڈیا کے سامنے یہ بات کھلی کہ پینٹنگ نکلی ہے تو اسرا مشکل میں پڑ جائیں گی پچھلے دس سال سے بیچی ایک ایک پینٹنگ کا آڈٹ ہوگا مقدمے اسکینڈل تو ہم ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے ہمارا اس سے کیا لینا دینا میں وان فاتح کو اس طرح ہرٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتی بس میں نہیں دیکھ سکتی اس نے اسکرین آہستہ سے فولڈ کی یہ جو کوئی بھی ہے اس کا مقصد وان فاتح سے دشمنی نکالنا ہے نہ کہ اسرا سے داتے نے ڈرائیو کرتے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی وہ سیاست دان ہے اور وہ بھی شادی شدہ دو بچوں کا باپ تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے تالیہ سیاست دان بہت رلاتے ہیں اچھی دل کی لڑکیوں کو تین اس کے تین بچے تھے وہ باہر دیکھ رہی تھی آنکھوں میں کچریاں سی چبھنے لگی تھی کیا واقعی مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے خیر آج رات تم کیا کروں گی میں اس نے آنکھیں رگڑی اور ڈوینٹ کے اسکرین پاس دیکھتے ہوئے مسکرائی جہاں بارش کے بعد اب سورج جھانگنے لگا تھا میں آج ڈنر ٹیبل پہ وان فاتح کو بتاؤں گی کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے ایک عزم ان چمکدار آنکھوں میں جھل ملانے لگا آنسو خاموش ہو گئے تھے شہر کے دوسرے حصے میں وان فاتح کی کار ایک عمارت کے سامنے رکی تو اشر جو اس گفتگو کے بعد سے اب تک خاموش ہی تھا نکلنے سے پہلے اچتے انداز میں اسے دیکھ کے بولا آپ اندر نہیں چلیں گے ارادہ بدل لیا ہے آفس جاؤں گا وہ سر جھکائے ابھی تک موبائل دیکھ رہا شاید آپ اس گیدرنگ کو اس لیے اوائڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سب آپ سے استعفے کی بابت سوال کریں گے میرا خیال ہے آبوں کا وقت آ ہی گیا ہے جب آپ اپنے استعفے کا بہادری کے ساتھ اعلان کر ہی ڈالیں اس کے لہجے میں برہمی اور خفگی کا عنصر نمایا تھا فاتح نے نظر تک نہیں اٹھائی اور وہ کار سے نکل گیا عثمان اس نے بلاخر سر اٹھا کے ڈرائیو کرتے پولیٹیکل سیکرٹری کو دیکھا دی سن کی خدا کے ساتھ شام کے انٹرویو کا وقت رکھو وہ کافی دن سے کہہ رہی تھی اوکے سر مگر دی سن تو ہمارا مخالف اخبار ہے وہ سے بولا ملیشیا میں آدھے اخبارات حکومت اور آدھے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے ہوتے تھے ایک کا سچ جانبدار ہوتا تھا تو ایک کا جھوٹ مجھے سیاست نہ سکھاؤ جو کہا ہے وہ کرو وہ جس بات سے آری لہجے میں بولا تو عثمان خاموش ہو گیا ایڈم ہلکا سا کھنکارا سر میں آج کا دن آف لے سکتا ہوں دو تین گھنٹے کا میرا ایک دوست شور کار سے نکل جاؤں موبائل پہ لگی فاتح نے ہاتھ جلا کے کہا گویا مزید اپنے مطالعے میں خلل برداشت نہ کر پا رہا ہو ایڈم اگلے ہی پل باہر تھا اندر اشر عمارت کی لفٹ کی طرف بڑھتا فون کان سے لگائے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا آپ کو برا تو نہیں لگا کاکا ایک ڈنر کا بوجھ ڈال دیا میں نے آپ پہ برا کیوں لگے رہاش میں ہر رات کسی نہ کسی کے میزبان بنتی ہی رہتی ہوں یا مہمان اور اگر وہ دو پینٹنگز بھی خرید لے اپنے جیسے دو تین آرٹ کلیکٹرز کو بھی لے آئے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے وہ حساب کتاب کر کے کہہ رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ تم اس میں دلچسپی لے رہے ہو اس لیے مجھے بھی اب اس میں دلچسپی ہونے لگی ہے اچھا اتنا شور کیوں ہے آپ کے پیچھے میں اس کو راحت دبا کے بولا تھا چیریٹی ایونٹ پہ آئی ہوئی ہوں ایک یتیم خانے میں شام کا وقت سے پہنچ جانا اچھا فاتح سے تو مجھے کوئی امید نہیں مگر اسے بھی آنے پہ مجبور کرنا اسرا نے فون رکھا اور مسکرا کے پیچھے کھڑے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اسی کا انتظار کر رہے تھے وہ ملے طرز کی لمبی کمیز اور اسکرٹ کے اوپر دوپٹہ سر پہ لیے ہوئے تھے ایک اونچی عمارت کے دالان میں وہ کھڑی تھی سامنے سیڑھیاں تھیں جہاں سے ان کو اوپر جانا تھا اس طرف ساتھ چلتے افراد آگے بڑھے تو وہ مسکرا کے ان کی بات سنتی ننگے پیر زینے چڑھنے لگی دائیں بائیں منتظمین تھے چند مرد اور خواتین جو اسے وقفے وقفے سے ایونٹ کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے فوٹوگرافرز بھی ساتھ ہی اوپر چڑھ رہے تھے وہ اوپری سینے پہ آئی ہی تھی کہ جانے کس طرف سے ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا اس کی رنگت سیاہ اور آنکھیں نیلی تھیں اسرا نے اسے نہیں دیکھا وہ مسکرا کے منتظم کی بات سن رہی تھی کہ اس بچے نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا وہ چونکی مگر پھر مسکرا کے ذرا سا جھکی تاکہ آہستہ سے اپنا ہاتھ نکال لے دھیان رکھنا خبردار رہنا وہ اس کے قریب ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے گھر آیا تھا اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی دیگر افراد فوراً اس طرف بڑھے تاکہ اس کو اسرا سے علیحدہ کر سکے مگر وہ اس کا ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں بنا پلک کے آنکھیں ڈالے غراہٹ ساتھ کہتا گیا ایک چور ہے اور وہ پمبورو شکار بازوں میں سے ہے اس کو اپنی زندگی میں مت داخل ہونے دے وہ آئے گی اور تمہارے شوہر کو تمہاری دنیا سے دور لے جائے گی وہ مگر ایک شخص نے اسے زور سے کھینچ لیا تو اس نے اسرا کا ہاتھ چھوڑ دیا وہ اسے جھڑکتے ہوئے اپنی گرفت میں لیے دور لے جا رہا تھا اور اسرا یب تک ادھر دیکھ رہی تھی چند لمحوں کے لیے وہ شل ہو گئی تھی مگر پھر جبرن مسکرائی اور زینے چڑھنے لگی رنگت ابھی تک قدرے اڑی ہوئی تھی منتظم گھبرا کے معذرت کرنے لگا یہ احمد ہے کچھ عرصے سے ذہنی توازن بگڑتا جا رہا ہے کہتا ہے اس کو مستقبل کے خواب آتے ہیں بس میں معافی چاہتا ہوں نہیں کوئی بات نہیں اس نے گردن موڑ کے اس بچے کو دیکھا جہاں وہ اسے لے گئے تھے یہ پمبورو کیا ہوتے ہیں پمبورو لیجنڈ ہے قدیم داستانوں میں اس کا ذکر آتا ہے ایک جادوگروں یا آملوں کا گروہ سا تھا شاید جو اپنے آپ کو پمبورو کہتے تھے یعنی شکاری مگر آپ ان باتوں میں نہ پڑھیں احمد کا ذہنی توازن درست نہیں ہے اسے تسلی دینے لگا تو وہ گہری سانس لے کر زینے چڑھنے لگی اسے ان حقیقت سے ماورا باتوں پہ ویسے بھی یقین نہیں تھا کوالالمپور کا وہ ایک مصروف بازار تھا درمیان میں اینٹوں کی روش بنی تھی اور دونوں اطراف میں دکانوں کی کتارے تھیں ان کی برامدوں میں چھتری والے اسٹال لگے تھے جہاں رک رک کے لوگ خریداری کرتے دکھائی دیتے تھے ایسے میں ایک ریسٹورینٹ کے اندر درمیانی میز پہ ایڈم بیٹھا دکھائی دے رہا تھا سامنے کیو کٹ والا نوجوان تھا جس سے وہ ممنونیت سے کہہ رہا تھا شکریہ تم نے میرے لیے وقت نکالا کوئی بات نہیں میں تو فوج سے چھٹی پہ آیا ہوا تھا پچھلے ہی ہفتے رینک بڑا ہے تم سیاؤ تم کیا کرتے ہو اس کے انداز میں بے نیازی تھی وہ شہانہ انداز میں بائیں بازو کرسی کے پیچھے کیے بیٹھا تھا میں وہ رکا میں ایک آدمی کا باڈی مین ہوں چند دن کے لیے واٹ باڈی مین اسے افسوس ہوا اگر تمہیں دمانا ہوتا تو تم فوج میں ترقی کرتے بہت میرے برابر پہنچ چکے ہوتے پھر نوجوان چپ ہو گیا تو وہ ہلکا سمجھ کر نسر میں تم سے کبھی جیلس نہیں ہوں گا بے فکر ہوں اگر اللہ نے میرے دوست کو وہ کامیابیاں دے دی ہیں جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا تو مجھے حاصل نہیں کرنا چاہیے اللہ سب کا برابر ہوتا ہے میرا بھی ہے میں محنت کروں گا تو مجھے بھی کامیابیاں ملیں گی ہاں یہ تو ہے نسر نے کان کھجاتے ہوئے سر کو خم دیا پھر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے قریب پف آ گئے تو وہ ان سے انصاف کرنے لگے ایک بات بتاؤ مجھے ایک الجھن ہے بلا آخر ایڈم مدعے پہ آیا نوجوان پف کھاتے ہوئے غور سے دیکھنے لگا اگر کسی لڑ وہ لڑکی کہتے کہتے آدمی آدمی بول گیا کسی کو تم دو دو مختلف مختلف جگہوں پہ میں دیکھو تو اس کا کیا مطلب ہوگا یہ تو ان دو جگہوں پہ منحصر ہے ایڈم کیا وہ سمجھ نہیں پایا اگر کوئی شخص دو مختلف فلیے بنا کے دو مختلف جگہوں پہ موجود ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان دو جگہوں میں کیا مشترک ہے وہ کس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے ایڈم شل رہ گیا بالکل شل وہ تو ہلیوں میں ہی الجھا رہا یہ خیال ہی نہیں آیا ایک ایک بہت ہائی پروفائل شخص کے گرد ایڈم کی حیرت میں ڈوبی زبان لڑکھڑائی دو دفعہ میں نے اسے دیکھا ہے ایک دفعہ نوکر کے روپ میں ایک دفعہ امیر انسان کے روپ میں تو صاف ظاہر ہے وہ شخص اس ہائی پروفائل آدمی کو ٹارگیٹ کر رہا ہے تمہارے خیال میں وہ ایسا کیوں کرے گا وہ الجھنوں میں گر گیا تھا کیونکہ یہ بہروپیے کون آرٹسٹ جاسوس یا کرائے کے قاتل ہوتے ہیں جو ہو بدلتے ہیں اور کسی خاص جگہ یا خاص شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کا مقصد کسی کو قتل کرنا کوئی اہم چیز یا کوئی اہم راز چرانا ہوتا ہے مگر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ وہی ملازم ہے تو وہ بولا کہ نہیں اور اس نے مجھے اتنا برا بھلا بھی کہا اس کو اپنا غم یاد آیا تو تمہارے خیال میں اس نے مان جانا تھا بلکہ اسے تو ہنگامہ کر کے تمہیں نوکری سے نکلوانا چاہیے تھا تاکہ تم اس کے لیے دوبارہ رکاوٹ نہ بنے یعنی وہ وہ وہی ہے پہلی دفعہ اسے ہزار فیصد یقین آیا تو وہ دنگ رہ گیا اگر ہنگامہ کھڑا کیا تو وہ بالکل وہی ہے کیونکہ چور ہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے وہ سینڈوچ کی بائٹ لیتے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا مطلب میں ٹھیک تھا یا اللہ وہ کون ہے چور جاسوس یا قاتل پھر جان کے دوست کو دیکھا اب میں کیا کروں یہ اس گھر کا معاملہ ہے جہاں تم نوکری کرتے ہو ایڈم نے جھٹ سر ہلایا اور کسی نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا ایڈم نے نفی گردن میں دائیں بائیں ہلائی جہاں تم نے اس کو ملازم بنے دیکھا تھا وہاں جاؤ اور ادھر کے مالکوں سے اس کے بارے میں معلومات لو پھر اپنے مالک کے پاس ثبوت سمیت جاؤ ایک منٹ کہاں جا رہے ہو کھانا تو کھا لو وہ اسے یوں اٹھتے دیکھ کے حیران ہوا مگر ایڈم نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کا کندھا تھپکا تھینک یو بولا جیب سے چند نوٹ نکال کے گلاس تلے رکھے اور باہر کو بھاگا اس کی ساری دنیا میں بھونچال چال آ گیا تھا کرائے کی قاتل جاسوس یا چور کے بجائے یہی خیال پریشان کرنے کے لیے کافی تھا ابھی تو بحر پوری طرح نہیں ڈھلی تھی مگر سڑک پہ بنی مہنگی اور برانڈیڈ شاپس کی ساری پتیاں جل اٹھی تھی ایسے میں وہ اٹھی گردن کے ساتھ کہنی پہ پرس ٹانگے ایک بڑے اسٹور کے سامنے آ رکی سب فراک کا سفید منی کوٹ پہنے وہ آنکھوں پہ بڑے بڑے سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھے گردن مغرور امیر زادیوں کی طرح کرا رکھی تھی ایک ہاتھ میں ملک شیک تھا دوسرے میں موبائل جس پہ وہ پیغام دکھ رہی تھی جو تم نے کہا تھا میں نے کر دیا حالم مولیا کا پیغام جگمگا رہا تھا گڈ اب کوشش کرنا کہ مجھے تم بالکل بھی یاد نہ ہو جواب دے کے فون رکھا تھا دوسرا موبائل بجنے لگا اس نے کان سے لگایا داتن مولیا نے کام کر دیا ہے گڈ تم کہاں ہو میں اسے زسرا کے لیے کوئی قیمتی تحفہ لینے آئی ہوں جو ان کی شان کے برابر ہو جیسے میں اس بات پہ یقین کر لوں گی اس نے منہ بنا کے کہا تو تالیہ نے شانے اچکایا اور فون پر اس نے ڈال دیا پھر اعتماد سے اندر چلی آئی جولری ریک پہ آ کے اس نے سن گلاسز اوپر کر کے بالوں میں ٹکایا اور گردن جھکا کے قیمتی زیورات دیکھنے لگی آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کرنی ساتھ ہی ملک شیک کے گھون بھی بھرتی رہی پھر دو ادب قیمتی مساک جولرس کے دو ڈائمنڈ لاکٹ اٹھائے بالکل ایک جیسے ایک کو خالی ہاتھ میں پکڑا دوسرے کو ملک شیک گلاس والے ہاتھ میں اور کاؤنٹر کی طرف چلی آئی کاؤنٹر پہ ایک چینی نوجوان کھڑا بلنگ کر رہا تھا تھا رش کافی کے آگے لگی تھی وہ منتظر سے کھڑی رہی کتار سست تھی جیسے ہی سامنے والی عورتیں ہٹی وہ آگے آئی اور لاکٹ سامنے دھرا ملک شیک والا گلاس نیچے کر لیا نوجوان نے بل بنا کے دیا تو اس نے پرس سے نوٹوں کی گڈی نکال کے رکھی لڑکے نے پیسے رکھ لیے اور لاکٹ کا سیکیورٹی ٹیگ اتارا اگر یہ ٹیگ لگا رہے تو دکان سے باہر لے جانے کی صورت الارم بچ جاتا ابھی وہ لاکٹ ساتھ والے ملازم کو دینے ہی لگا تھا کہ اسے باکس میں ڈالے کہ وہ بولی ایک منٹ میں اس کو ٹرائی کر لوں لڑکے نے سمجھنے والے انداز میں لاکٹ اس کی طرف بڑھایا اس نے اپنا سیل اور پرس کاؤنٹر پہ دھرا بقایا رقم بھی نہیں اٹھائی گویا لاپرواہ امیر لڑکی نے سب ان کے سامنے رکھ دیا پھر ملک شیک سے گھون بھرا اور آئینے تک آئی جو قریب میں لگا تھا اب اس نے دھیرے سے ٹیگ اترا لاکٹ ملک شیک گلاس میں گرا دیا اور خود ٹیگ والا دوسرا لاکٹ گردن میں پہن کے دیکھنے لگی ہاتھوں کی یہ خفیف سی حرکت سی سی ٹی وی میں نظر نہیں آئینے میں اپنا عکس دیکھ کے اس نے منہ بنایا ماتھے پہ سلوٹیں پڑی واپس آئی دو تین گاہکوں کے بگت جانے کا انتظار کیا پھر اداسی سے لاکٹ کاؤنٹر پہ رکھا یہ اچھا نہیں لگ رہا کیا میں اسے واپس کر سکتی ہوں بل اٹھا کے واپس بڑھایا سیلس مین کے چہرے پہ افسوس ابھرا مگر اس نے سر ہلاتے ہوئے بل تھام لیا آپ کچھ اور دیکھ لیں نہیں اب میرا موڈ آف ہو گیا ہے وہ داس نظر آتی تھی لڑکے نے لاکٹ واپس لے لیا اور بل سے میچ کرنے لگا پھر اس کی انگلیاں پہ ٹھہری تالیا نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اونچا سا بولی اف باہر کتنی ہیز پھیلی ہے اس نے تو کیرل اور تائیوان میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا ہیز وہ دھند ہوتی ہے جو انڈونیشیا کے جنگلات جلانے سے ملیشیا تک پھیل جاتی ہے وہ چونکے سے دیکھنے لگا آپ تائیوان جا چکے ہیں تائیوان چائنا کا انتہائی فضائی آلودگی کا شکار ایک شہر ہے جا چکی کیا مطلب میں بڑی ہی وہی ہوئی ہوں وہ مسکرا کے چینی زبان میں بولی تو وہ خوشگوار حیرت سے مسکرائے میرے والد کا آدھا خاندان وہیں سے ہے ہم بھی وہیں رہتے ہیں یہ آپ کے پیسے اس نے لاکٹ واپس کروا دیا پیسے اس کے حوالے کر دیے خوشی ہوئی آپ سے مل کے تالیا نے شکریہ ادا کر کے ملک شیک کا گلاس اٹھایا تنگ گلاسز آنکھوں پہ گرایا اور اس اعتماد سے چلتی باہر نکلا آرام سے کار تک اندر آئی بیٹھی گلاس کا آخری گھن بھرا اور ٹشو سے نیچے بیٹھا لاکٹ نکال کے صاف کیا اور مسکرائی ہے کوئی حالم جیسا ہاں تنگو کامل محمد کے گھر پہ شام اترنے لگی تھی جب ایڈم نے بیرونی گیٹ کی گھنٹی بجائی دل دھڑک رہا تھا بار بار لبوں پہ زبان پھیرتا تھا مگر جنون اس سے بڑا تھا کھوج لگانی ہی تھی دروازہ کھلا تو ایک ملازم دکھائی دیا مجھے مسز شیلا سے ملنا ہے میں وان فاتح کا باڈی مین ہوں ملازم نے فوراً رستہ چھوڑ دیا اور اسے پوچھ تک لے آیا پھر وہی رکنے کو کہا ایڈم بے چینی سے آگے پیچھے ٹہلنے لگا دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی تو فوراً سیدھا ہوا مسز شیلا باہر نکلی تو اس نے فوراً چپ کے سلام کیا انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کیا آپ کو وان فاتح نے بھیجا ہے نہیں میڈم میں ذاتی کام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں وہ ذرا جھٹکا مگر انہوں نے مسکرا کے بتاؤ کہا تو اس کی ہمت بڑھی اس روز جب ہم آپ کے گھر آئے تھے تو آپ کی نوکرانی تھی تالیہ تالیہ مراد نام کی مجھے اس سے ملنا ہے ہماری تو اس نام کی کوئی ملازمہ نہیں ہے وہ سکون سے بولی تو ایڈم کا دل دھک سے رہ گیا منہ کھل گیا نہیں ہے آر یو شیور اس نے جھٹ موبائل نکالا ایک تصویر سامنے کی یہ یہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے مسز شیلا نے ایک اچھی نگاہ سنہرے بالوں والی لڑکی پہ ڈالی میں تو اس لڑکی کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں میں تو اسے نہیں جانتی پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی کچھ اور یا نہیں انداز تو خلوص ہی تھا مگر اس میں اجرت تھی ایڈم کا چہرہ بج گیا اپنا آپ انتہائی بے وقوف نظر آنے لگا آہستگی سے اس نے فون جیب میں ڈالا نفی میں سر ہلایا آپ نے اتنا وقت دیا اس کا شکریہ سوری کہ میں نے یہ وقت ضائع ہی کیا معذرت کر کے وہ لڑکے چہرے کے ساتھ مڑ گیا مسز شیلا اسے دیکھتے جاتی رہی پھر واپس اندر آئی لاؤنج میں سامنے تنگو کامل کھڑے تھے انہیں دیکھ کے تفکر سے ابرو اکٹھے کیے کا پوچھ رہا تھا ہاں میں نے وہی کہا جو آپ نے کہا تھا مگر کامل ہم تالیا کے اپنے ہاں کام کرنے کا ہر ریکارڈ کیوں میں چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ لڑکا زین العابدین مولیا میرے پاس آیا تھا میرے حریف کی کمپنی سے ہے وہ وہی جس کو تالیا نے لیپ ٹاپ دیا تھا وہ تلخی سے کہتے ہوئے صوفے پہ جا بیٹھے وہ مجھے دمکا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے میں نے ان کے پروڈکٹ کا فارمولہ چرا لیا ہے وہ بھی غیر قانونی ملازمہ کے ہاتھوں جانتی ہو غیر قانونی ملازمہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہے بچتیں بہت کری ہم نے بچتیں وہ کیس کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے فراڈ اور چوری میں میں پکڑا جا سکتا ہوں اس لیے ہم گھر سے تالیا کا سارا ریکارڈ غائب کر دیں گے یہ وان فاتح کا باڈی گارڈ کم اور پولیس کا بندہ زیادہ لگ رہا تھا شاید یہ لوگ میری تفتیش کر رہے ہیں بتائی بھی نہیں کر رہے تھے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا مگر مسز چیلا کچھ اور سوچ رہی تھی تصویر میں بڑی فرق لگ رہی تھی بنی سمری مختلف سی اتنے پیسے لے کر گئی ہے خود کو سنوارنا آ ہی گیا ہوگا بہرحال آئندہ میں تالیا کا نام نہ سنا وہ دو ٹوک انداز میں کڑوے پن سے بولے تو مسز چیلا نے شانے اچکا دی بس سارے مسئلے میرے ملازموں سے ہی ہوتے ہیں ان کو اور سر جھٹک کے آگے بڑھ گئے حالم کے گھر پہ بھی دوپہر ڈھل چکی تھی اور شام کی آمد آمد لگتی تھی داتن تہ خانے کی سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی جہاں میز پہ چند مشینیں اور آلات رکھے تھے تالیا زمین پہ بیٹھی تھی اور گود میں ایک ڈبہ اٹھا رکھا تھا جس میں لاکٹ ڈال رہی تھی ڈبا اسی ڈیزائنر جولر کا تھا آگے پیچھے چار ایسے ہی ڈبے رکھے تھے گویا ان کو مشکل وقت کے لیے جمع کر رکھا ہو کیسے چرایا وہ کمر پہ ہاتھ رکھے اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی ملک شیک اسکیم ہنس کی بولی اور ڈھکن احتیاط سے بند کیا خریدنا تو تمہاری شان کے خلاف ہے اب میں اپنی حرام کی کمائی ایک سیاست دان کی بیوی پہ کیوں خرچ کروں بھلا وہ بے نیازی سے بولی اور ڈبہ لیے اٹھی داتن نے ایک نظر اعتراف میں ڈالی کمرے کے چاروں کونے میں لکڑی کے بند ڈبے رکھے تھے نواد رات اور پینٹنگز جو اتنے سال میں انہوں نے اکٹھے کیے تھے یہ تالیہ کا حصہ تھا داتن اپنا حصہ کہاں رکھتی تھی اس نے کبھی نہیں بتایا ایک سیف بھی بنا تھا جس کے لاک جدید طرز کے تھے اور اس میں تمام ہیرے جواہرات مقفل رکھے تھے مگر جزیرے پہ محل خریدنے کے لیے یہ سب کم تھا میں اب ڈنر کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں وہ ڈبہ اٹھا کے اٹھ گئی تو داتے نے اس کے جانے کا انتظار کیا پھر تیزی سے میز تک آئی آنکھوں پہ چشمہ چڑھایا اور پرس سے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے سامنے رکھا تالیا کے گردن کے پیچھے والا گول نشان احتیاط سے سیڑھیوں کو دیکھا تالیا اب نہیں آئے گی اس نے گہری سانس لی اور بیگ سے ایک چھوٹی مگر دبیز کتاب نکالی اس کی جلد چمڑے کی تھی اور اس کے بھورے سرور پہ زرد رنگ سے وہی نشان بنا تھا نیچے قدیم جاوی رسم الخط میں لکھا تھا ہم شکار بار اس نے کتاب کے بوسیدہ صفحے کھولے پہلے بھی لائبریری کی مہر تھی داتے نے اگلا صفحہ پلٹا اور پڑھنا شروع کیا شیشوں سے ڈھکی تکون عمارت کے اندر شام کے اس پہروی مصروف ماحول بنا ہوا تھا پارٹی کارکن کام کر رہے تھے ٹائپنگ کی آوازیں فون کی گھنٹیاں ایسا ہی رشوان فاتح کے آفس میں بھی لگا تھا وہ کنٹرول چیئر پہ پیچھے کو ہو کر بیٹھا تھا اور مسکرا کے سامنے بیٹھی خاتون کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا جو ہاتھ میں ننا ریکارڈر مائک پکڑے اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی فوٹوگرافر تصاویر اتار رہا تھا انٹرویو اپنے وقت میں پہنچ چکا تھا وان فاتح کیا یہ درست ہے کہ آپ استعفی دے کے امریکہ جا رہے ہیں وہ خشک انداز میں نظریں اس پہ جمائے پوچھ رہی تھی وہ اسی سکون سے پیچھے کو ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئے گرے شرٹ پہنے کپ موڑے بال دائیں طرف سے پیچھے کیا اور اس کی چھوٹی چمکتی آنکھوں میں زمانے بھر کی سادگی تھی خدا میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس کو وجہ بنا کے لوگ اس خبر کو چلائیں مگر آپ اس کی تردید بھی نہیں کر رہے ہر شخص جانا چاہ رہا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں میں تو تعلیمی بل کا سوچ رہا ہوں آپ کے خیال میں اشر محمود چیئرمین شپ کے اہل ہیں اشر بہت قابل اور بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہے میرا خیال ہے وہ زندگی میں بہت ترقی کرے گا اور میں اس کو زندگی کے ہر نیک مقصد کے لیے گڈ لک کہتا ہوں اشر میری فیملی ہے مجھے بہت عزیز ہے مگر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو رپورٹر کو مزید سوال پوچھنے پر مجبور کر رہا تھا کیا آپ اپنی جگہ اشر محمود کو چیئرمین کے طور پہ قبول کر لیں گے فاتح نے گردن موڑ کے سیکرٹری کو دیکھا اور مسکرا کے پوچھا تم نے مہمانوں کو کافی پیش نہیں کی رپورٹر گہری سانس لے کر تھم گئی اور کیمرے گرانے کا اشارہ کر دیا اپنا ریکارڈر بھی بند کر دیا سیکرٹری سر ہلا کے فوراً باہر نکل آیا کچھ لمحوں بعد ٹرے کے ساتھ آمد ہوئی جس پہ چند مگ رکھے تھے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا وان فاتح وہ شفوا کرتے ہوئے ایک مگ اٹھا کے بولی اور گھون پڑا جو بات ہوئی ہی نہیں میں اس بارے میں رائے کیسے دیکھ سکتا ہوں خدا وہ اسی طرح ٹیک لگا کے مسکرا رہا تھا سیکرٹری نے اس کا مگ اس کے سامنے رکھا مگر اس نے صرف نہیں چھوا وہ رپورٹر پہ نظریں جمائے ہوئے تھا لیکن اب آپ کو اس بات کی وضاحت کہتے کہتے لڑکی نے مگ سے گھون بھرنے کے لیے اسے چہرے کے قریب کیا تو چونکی بالکل سن شل مگ کو اوپر لا کے دیکھا سرخ رنگ کا مگ جس پہ چند سیمبل بنے تھے اس نے فوراً دوسرے مگ دیکھے جو سادہ سفید رنگ کے تھے اب کہ اس نے عجیب سی نظروں سے وان فاتح کو دیکھا یہ مگ اشر نے مجھے گفٹ کیا تھا چند برس پہلے میں آفس پہ اتنا خرچہ کرتا نہیں ہوں اس لیے نئے مگ ٹوٹ جائیں تو یہ لوگ پرانے نکال دیتے ہیں بس کراکی کہتے ہوئے اس نے اپنا مگ اٹھایا اور پینے لگا مگر لڑکی یک تک اس مگ کو دیکھ رہی تھی اور اشر صاحب کو یہ مگ کسی نے سوینئر کے طور پہ دیا ہوگا ہاں شاید اس کے دوستوں نے مگر خیر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے انسان کے ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں مگر رپورٹر نے مگ اسی طرح واپس رکھ دیا اس کا دماغ چونکا ہوا لگتا تھا گردن موڑ کے اس نے فوٹوگرافر کو خفیف کا اشارہ کیا اس مگ کی تصویر لو اور واپس وان فاتح کی طرف متوجہ ہوئی جو اب کلائی پہ بندی کھڑی دیکھ رہا تھا ہم اس کو ریپ اپ کر سکتے ہیں مجھے ایک ڈنر پہ پہنچنا ہے سر بس دو سوالات مزید وہ بشاشت سے کہتی سلسلہ کلام وہیں سے جونے ہیں اس کو خبر مل گئی تھی وان فاتح کے گھر کا لان لائٹ سے جگمگا رہا تھا اندھیرا چھانے لگا تھا اور ملازموں کی چہل پہل میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اسرا لابی میں کھڑی سے یتیم کھانے والے کا اس کے چہرے پہ شائبہ امید میں آپ کے مصروف شیڈیول میں مخل نہیں ہوں گے تالیا نے اپنا سفید ہے تو تار کے اسٹینڈ پہ لگی کھونٹی پہ اٹکایا سنہری والوں کی فرانسیسی چوٹی بنا کے اس کے بائیں کندھے پہ ڈالے وہ پیروں تک آتا گلابی لباس پہنے ہوئی تھی اور کندھوں پہ نارنجی رنگ کا منی تھا ایسے لباس وہاں عموماً چینی عورتیں پہنتی تھی مجھے مہمان اچھے لگتے ہیں تالیا بے فکر رہے اسرا کہنے کے ساتھ اسے آگے لاتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تالیا نے میز پہ لاکٹ باکس کا بیگ رکھا تو اسرا نے بیٹھتے ہوئے افسوس سے کہا اس کی کیا ضرورت تھی تالیا مجھے آپ کے شیان شان لگا تو میں نے لے لیا وہ مسکرا کے بولی تو اسرا نے آگے بڑھ کے باکس بیگ سے نکالا اور اس کا ڈھکن ہٹایا لاکٹ دیکھ کے ابروں پسندیدگی سے اٹھے بے اور مسکرا کے کے باکس بند کر ایک طرف جا جیسے وہ قیمتی تحفوں کی عادی ہے ابھی دس منٹ ہی گزرے تھے کہ ملازم کھنکار کے اندر داخل ہوا اور اسرا کی طرف فون بتایا آپ کے بینک سے اس وقت اس نے حیران ہو کر اسے کان سے لگایا دوسری جانب دات الب بنداز میں پوچھے مسز مسرا آپ کے اکاؤنٹ سے ایک بھاری رقم آج نکال دی گئی ہے آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر کنفرم کر سکتے ہیں ایک منٹ تالیہ مجھے ایکسکیوز کرنا پڑا معذرت کرتی وہ فون کان پہ لگائے باہر نکل گئے چند منٹ بعد اسرا فون پہ خبکی سے بولتی واپس ڈرائنگ روم کی طرف جا کے دکھائی آپ نے میرا اتنا وقت ضائع کروایا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اسرا محمد کا معاملہ تھا میں اسرا محمود ہوں اور گاڈ سے اور اندر داخل ہوں سوری تالیہ میں چوکٹ پہ وہ چھٹک کے رکی چہرے پہ خوشگوار مسکراہٹ ڈرائی اس کے دونوں بچے تالیا کے برابر صوفے پہ بیٹھے تھے ایک گیارہ سال کا لڑکا اور ایک آٹھ سال کی بے حد لمبے بالوں والی بچی ارے تم لوگ کب ادھر آئے میں نے بلوایا ہے مجھے ان سے ملنا تھا اچھی کمپنی دیتے ہیں یہ تالیا مسکرا کے کہنے لگی اچھا فون بینک آفیسر کو جھڑکتے ہوئے سلسلہ کلام منقطع کرنے لگی اور اسی عرصہ میں تالیا آہستہ سے اپنا ہاتھ بچی کے بچی تالیا اور اپنے بھائی سکندر کے درمیان بیٹھی تھی تالیا نے بچی کی پرلی طرف کمر پہ زور سے چٹکی کاٹی اور پھرتی سے ہاتھ کھینچ لیا کنکیوں سے سی سی ٹی وی کیمرے کا رخ بھی دیکھ چکی تھی وہ گھوم رہا تھا اس کی طرف متوجہ نہیں تھا لانا چیخے اور فوراً بائیں طرف بیٹھے بھائی کی ران پہ تھپڑ دے مارا اس نے جواباً تیش اور شوق سے جولیانا کا کان مروڑا ماما اس نے مجھے مارا ہے ماما اس نے مجھے پہلے مارا تھا وہ ایک دم رونے لگی تو اچھا خبگی سے کھڑی بیٹا گیسٹ کے سامنے کیا کر رہی ہوں چلو اٹھو میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے جاؤں مسز بچے ہیں یہ اور ان کو ان کا بچپن دوبارہ نہیں ملے گا اور پھر مسکرا کے کے کے اپنے پرس میں میں ہاتھ ڈال بند مٹھی کچھ نکالا اور گھوم کی طرف متوجہ او ہو بیبی رو کیوں رہی ہو چلو میں تمہیں ایک میجک دکھاتی ہوں آواز کو پرسترار بنایا تو سکندر گردن نکال کے چونک کے دیکھنے لگا مگر جولیانا ہنوز روئی جا رہی تھی اسے کچھ نہیں سننا تھا یہ دیکھو یہ چاکلیٹ میری مٹھی میں ہے نا اس نے چاکلیٹ دکھا کے مٹھی مٹھی بند اور پھر خالی تھی ہتھیلی سے آنسو رگڑتی کا منہ کھل گیا چاکلیٹ کہاں گئی ننی پیاری بچی حیرت سے تالیا کو دیکھ کے بولی سکندر کی جیب میں سکندر چونکا جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں ایک چاکلیٹ تھی واہ وہ حیرت شردا سا مسکرایا آیا تالیا نے آنکھیں گھما کے اسرا کو دیکھا تو وہ اسی طرح کھڑی محدود نظر آ رہی تھی یہ تم نے کیسے کیا میجک اس نے ہلکے سے آنکھ دبائی میرے ساتھ بھی کرے نا جولیانا نے بے چینی سے جلدی جلدی آنکھیں لگی پھر حیرت سے سکندر کو دیکھا جو اپنی جادوئی چاکلیٹ کو تحیر اور خوشی سے کھول رہا تھا تالیا اس کی فرمائش پہ ذرا کنفیوز نظر آئی پھر فرض کنگالا کچھ مٹھی میں نکالا جولی ان کو تنگ نہ کرو اسرا سامنے بیٹھتے ہوئے بولی مگر تالیا نے روک دیا نہیں ایک اور میجر ٹرک تو میں دکھا ہی سکتی ہوں مجھے کوئی باریک چیز تھے ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا پھر اسلا کے ہاتھ کو دیکھ کے ٹھہری جو ماما سے ان کا بریسلٹ لے کر آؤ دل زور سے دھڑکا بھی تھا جو جھٹ آ گیا اور ہاتھ بڑھایا تو اسلا نے مسکرا کے بنا کسی تامل کے بریسلٹ اتار کے اس کو تھما دیا وہ اسے واپس تالیا کے پاس لے کر آئی اور تالیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے پکڑا وہ گرم نہیں ہوا وہ جلا نہیں وہ ٹھنڈا اور شانت رہا وہ اسرا کی رضامندی سے اس کے ہاتھ میں آیا تھا اس کے جادو کو انسانی ذہانت نے مار دی تھی یہ دیکھو اس نے رومال کے بیڈ پہ رکھا پھر رومال کو تہ بہ تہ بند کر دی گئی اسرا بھی آگے کو ہو کے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی جو لانا اور سکندر اس کے گرد دم سادے کھڑے تھے آنکھیں رومال کی کھلتی تہہ پہ تھی یہ کھلی آنکھ بھی تھے اور اندر ایک ننا پھول رکھا تھا ریفلیکٹ غائب تھا بچوں کے منہ کھل گئے اسرا کے ابرو گٹری جو لانا یہ پھول آپ اپنی پاکٹ میں ڈال دو جو لانا نے خوشی خوشی سے اٹھایا اور پاکٹ میں ڈال لیا اور ماما کا بریسلیٹ سکندر بے چین ہوا وہ تو تالیا نے چرا لیا وہ مسکرا کے بولی تو اسرا مسکرا دی بچے حیران ہوئے تو وہ ہنس دی ذرا وہ پھول نکالو جلیانا جلیانا نے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں کوئی پھول نہ تھا بلکہ اس میں چمکتا دمکتا بریسلیٹ تھا واؤ سکندر نے تالی بجائی اور جولیانہ مسکرانے لگی اس نے بریس خود پہن لیا اور اسرا نے منع نہیں کیا اسے اپنے بچوں سے زیادہ کوئی عزیز نہ تھا اوکے بہت ہو گیا بچوں اب آپ جاؤ اور مجھے اپنی گیسٹ کے ساتھ باتیں کرنے دو اسرا خود بھی کافی محظوظ ہوئی تھی لیکن اب بہت ہو چکا تھا بچے تالیا کو خوش اخلاقی سے خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھ گئے ٹرکس کا راز پوچھنا بد اخلاقی نہ ہوتی تو میں ضرور پوچھتی مجھے آپ خوش اخلاقی پسند ہے اس نے مسکرا کے کہتے ہوئے پرس کو بند کیا راستین کے اندر چھپایا اصلی بریسلیٹ پرس میں گرا دیا اس کی توقع کے مطابق بچی نے بریسلیٹ ماں کو فوراً واپس نہیں کیا تھا اس لیے وہ کم از کم ابھی فرض پہچان سکے گی داتن کی نکال پہچاننا مشکل تھا مگر افسا ایک آرٹ کلیکٹر تھی پھر بھی فی الحال کوئی خطرہ نہ تھا کھانے کی لمبی میز ڈائننگ ہال میں سجی دکھائی دیتی تھی اور اس پہ تالیا سے برائی ہی کی سیٹ میں بیٹھے نیپکن گود میں پھیلا رہی تھی ملازم اشیاء لالا کے رکھ رہے تھے اسرا گاڑیوں کی آواز سن کے باہر چلی گئی تھی اچھا لگا آپ کو دیکھ کے چیتالیہ اشر کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا تالیا کی بے چین نظروں نے اس کے تعقب میں دیکھا وان فاتح نہیں تھا پھر وہ جبرن مسکرا کے اشر کی طرف متوجہ ہوئی اتنی پرتکلف دعوت کا شکریہ اشر صاحب امید کرتی ہوں آپ آگے بھی میرا ساتھ دیں گے اور میں یہ جاننے میں انٹرسٹیڈ ہوں کہ آپ کس کی سفارش لائی ہیں وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا اور نیپکن اٹھا لیا گرے سلک ڈریس شرٹ پہنے بغیر کوٹ یا ٹائی کے وہ بالوں کو سامنے سے اٹھائے کافی تیار لگ رہا تھا گاہے بگاہے ایک گہری نظر اس پہ ڈالتا گویا اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو وہ بس ہلکا سا مسکرا دیا اور سر جھکا کے نیپکن ڈرسٹ کرنے لگی فاتح بھی ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا مگر اسرا نے اس کو باہر روک لیا تھا میں اس کو لاکھوں کی مالیت کی دو پینٹنگز بیچنا چاہتی ہوں فاتح پلیز یہ بات یاد رکھنا وہ وہ منت اور دونوں کر رہی تھی اچھا وہی لڑکی ٹھیک ہے تم بتاؤ میں میں کیا کروں سلا جو انداز بولا تھا بس اس کو خفا نہ کرنا پلیز اوکے بے فکر ہو اس نے نرمی سے اسرا کا سر تھپکا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی آئی لو یو ذہن میں ایک لمحے کے لیے بچی کی نیلی آنکھیں تازہ ہوئی تھی مگر جب فاتح نے مسکرا کے جواب میں لو یو ٹو کہا اور آگے بڑھ گیا تو اس نے ساری سوچیں جھٹک دی کمرے میں آ کے اس نے کوٹ اور ٹائی اتار کے پرے پھینکی پھر باتھ روم میں آیا واش بیسن پہ جھک کے پانی کی چھینٹے منہ پہ مارے اور گیلا چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا یعنی اب مجھے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک اب اور شو آف قسم کی بورنگ لڑکی کو کمپنی دینی پڑے گی چلو اسرا کے لیے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تولیا کھینچتے ہوئے وہ گہری سانس لے کے بڑبڑایا تھا تو آپ ساری عمر باہر رہی ہیں یہاں اور وہاں میں کیا فرق اشر گردن موڑ کے کو استعمال کر ہی رہا تھا کہ وان فاتح ڈائننگ ہال میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ وہ جو اس کی بات سن رہی تھی بے اختیار کھڑی ہو گئی ہاں تاشا کیا حال ہے بیٹھو بیٹھو ہاتھ کے اشارے سے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتا وہ سربراہی کرسی تک آیا اور اسے کھینچ کے بیٹھا کوٹ اتار چکا تھا سفید شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے بال جو صبح گیلے کر کے جمائے تھے سوکھ کے ماتھے پہ بکھرے تھے اور وہ اس عام سے ہولیے میں بھی سحر انگیز لگ رہا تھا ایڈم کسی کونے سے نمودار ہوا اور پیچھے آ کھڑا ہوا تالیہ کو وہ دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور تالیا بس فاتح پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی اشر بالکل خاموش ہو گیا تھا اسرا میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی تو کب آئی تم میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گیا دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے فاتح نے نیپکن گلاس سے نکال کے جھٹک کی گود میں بچھایا اور ڈش سے چاول پلیٹ میں نکالنے لگا جانتا تھا سب کھانا شروع کرنے کے لیے اس کے منتظر تھے آپ مجھے بار بار تاشا بلاتے ہیں میرا نام تالیہ ہے اچھا مجھے لگا میں تالیہ ہی کہہ رہا ہوں خیر کھانا شروع کرو اشر لو وہ سب کو عام سے انداز میں ہدایات دیتا خود شروع کر چکا تھا تالیہ بھی آہستہ سے کھانا نکالنے لگی ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی حلق بار بار سوکھ رہا تھا یہ شخص اف یہ شخص تو کیا بنا اسرا تمہاری نیلامی کا کل تک میں سن رہا تھا کہ تمہاری دوست ناراض ہو گئی ہیں وہ معاملہ حل ہوا وہ بیک وقت اسرا اور تالیا دونوں کو دیکھ کے بولا تھا ساتھ ہی چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا ہاں وہ غلط فہمی تھی ایڈم نے کلیئر کر دی اسرا خوشگوار انداز میں بولی فاتح کا اچھا موڈ دیکھ کے وہ بہتر محسوس کر رہی تھی اسے بھول جائیے اس نے مسکرا کے ایک نظر کونے میں کھڑے ایڈم کو دیکھا جس نے نظریں مزید جھکا لی ہم تو اب نیلامی کا سوچ رہے ہیں مسز اسرا وہ اپنائیت بھرے انداز میں کہتی اسرا کی طرف متوجہ ہوئی میں مدعے پہ آتی ہوں مجھے ہر صورت گھائل غزال خریدنا ہے پھر ایک نظر اشر کو دیکھا اس نے مسکرا کے کندھے اچکائے میں سفارش ہی کر سکتا ہوں آگے کاکا کی مرضی تالیہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس پینٹنگ کو خریدو گی مگر میں اس کو نیلامی کے واؤچر میں ڈال چکی ہوں لوگ دور دور سے آئیں گے اگر اب میں اس کو نکال دوں تو میری کریڈیبلٹی پہ برا اثر پڑے گا میں سمجھ سکتی ہوں پھر وہ رکی ذرا افسردہ نظر آتی کیا میں کچھ اور کر سکتی ہوں تالیہ اسرا نے دلجوئی والے انداز میں لکما لیتے ہوئے پوچھا تو وہ جھینک کے مسکرا دے میں ایک دفعہ اس پینٹنگ کو چھونا چاہتی ہوں اتنی سی بات میں ابھی لاتی ہوں وہ میرے پاس ہی ہے اسرا نے پلیٹ پر ایک اسکائی ٹشو سے لپ تھپ تپائے اور کرسی دھکیلتے اٹھ کھڑی ہوئی میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ اس پینٹنگ میں اتنا خاص کیا ہے فاتح پلیٹ پہ جھکے کندھے اچکا کے بولا تھا وہ ہاتھ روک کے دیکھنے لگی اس میں ایک بے بس خوبصورت ہرن اکیلا زخمی حالت میں پڑا ہے وہ زندہ ہے مرا نہیں ہے تنہائی بے بسی محرومی ان احساسات کا مکسچر ہے وہ پینٹنگ وہ سنجیدگی سے بولی تھی اچھا مجھے پتا ہے کیا لگتا ہے اس نے لکما لیا پھر خاموشی سے چبانے لگا حلق سے تلے اتار لینے کے بعد آنکھیں اٹھا کے تالیا کو دیکھا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ آرٹ اچھا شوق ہے میں قدر کرتا ہوں اس کی مگر جن آرٹسٹ کو ان کی زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا ان کے مرنے کے بعد ان کی بنائی اچھی اور بیکار دونوں طرح کی اشیاء کو اتنا کریزی ہو کے خریدنا یہ مجھے نمود و نمائش لگتا ہے جیسے لوگ دیکھا داکھی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی فاتح صاحب قدیم ادوار سست ادوار تھے لوگ جلدی مشہور نہیں ہو پاتے تھے لیکن ہزاروں مصور تب بھی موجود تھے مشہور صرف بہترین ہوئے ہیں وہ دونوں میز کے دونوں سروں پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے یوں کہ طویل میز درمیان میں حائل تھی وسط اونچا سا کینڈل سٹینڈ برابر رکھا تھا جس کے اوپر نیچے تین موم بتیاں جل رہی تھیں وہ فاتح کا چہرہ ان کے شولوں کے پار دیکھ رہی تھی اشر فاتح کے بائیں جانے بیٹھا ٹینس میچ میں گیند کا تعقب کرنے والی نظروں سے خاموشی سے دائیں بائیں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا مشہور وہ ہلکا سا مسکرائے باربیکیو کا ٹکڑا چھڑی کانٹے سے توڑتے ہوئے بولا صدیوں پہلے ایک اطالوی مصور نے ایک پینٹنگ بنائی تھی جس کا نام مونا لیزا تھا چار سو سال تک وہ غیر مقبول رہی مصور اسے سراہتے تھے مگر عوام اس کو جانتے تک نہ تھے وہ پیرس کے لوور میوزیم میں ٹنگی ایک عام پینٹنگ تھی مگر پھر اس کو کس نے نے مشہور کیا تھا چوروں وہ سکون سے بولی انہوں نے مونا لیزا چوری کر لی رائٹ مونا لیزا جب غائب ہوئی تو وہ ایک خبر بن گئی ایک خواب بن گئی اخباروں کی زینت گفتگو کا محور سب اس میں دلچسپی لینے لگے میں مانتا ہوں وہ ایک بہترین پینٹنگ ہوگی وہ کہ مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں آئی لیکن ایک دوسرے کی دیکھا داخی چوروں نے اسے مشہور کیا تھا مگر وہ اسے بیچ نہیں سکے اور دو سال بعد وہ برامد کر لی گئی انہوں نے اسے بیچنے کے لیے نہیں چرایا تھا وان فاتح انہوں نے اس کو پھر سے تخلیق کرنے کے لیے چرایا تھا وہ اب کہنیاں میز پہ ٹکائے دونوں ہاتھ تھوڑی پہ جمائے کہہ رہی تھی کھانا اسے بھول چکا تھا وہ چاولوں کا چمچ بھرتا ذرا چونکا انہوں نے مونا لیزا کی چھ نکالے تیار کی اور بے وقوف امریکی بزنس مینوں کو بیچ دی کئی ملین ڈالرز کے ڈالر اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ انسان اتنی قیمتی چیزیں خریدتا ہی کیوں ہے جو کبھی بھی کوئی بھی چرا کے لے جائے وہ شانے جھٹک کے بولا لگتا ہے آپ کو چور بہت برے لگتے ہیں آواز میں اداسی سی تھی چوری کبیرہ گناہوں میں سے ہے تاشا مگر آپ ہماری وزیر اعظم صاحبہ کو ہر وقت چور چور کہتے ہیں مگر وہ اپنے کاروبار کو تقویت دینے کے لیے ایسے لوگوں سے پیسے چراتی ہیں جو پیسے کو مس نہیں کرتے یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ہیروں کی دکان سے کوئی ایک ہیرا چرا لے اتنے بڑے جوہری کو ایک ہیرے کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے وان فاتح وہ اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائے بغیر کہہ رہی تھی فاتح نے چمچ پلیٹ میں گرا دیا سنجیدگی سے تالیا کی طرف متوجہ ہوا جوہری کو فرق پڑے یا نہ پڑے مگر وہ تمام نوکری پیشہ لوگ جو اس ہیرے کی دکان کی حفاظت پہ معمور ہے security guard cashier salesman کیا ان کی نوکریاں نہیں چلی جائیں گی تالیا کی حلق میں کچھ پھنسنے لگا وہ پلک تک نہ جھپک پائی ٹھیک ہے وزیر اعظم چور ہے بہت بری ہے وہ حلق میں شاید آنسو تھے لیکن اگر وہ کہے کہ وہ اچھی ہونا چاہتی ہے چوری چھوڑ کے نیک ہونا چاہتی ہے تو کیا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا میں کون ہوں معاف کرنے والا اس نے میرا نہیں عوام کا پیسہ چرایا ہے اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے اور ہاں اگر اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے تو کیا وہ وہ تب بھی بری ہوگی تاشا گہری سانس لے کر بولا وہ صرف چور نہیں ہے وہ جھوٹی اور خائن بھی ہے اور جھوٹے لوگوں کے لیے جھوٹ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے ناممکن نہیں مگر بہت مشکل اور جانتی ہو ان کی سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہے تو ساری دنیا ماننے سے انکار کر دے میرے معاف کرنے کے باوجود اس کو اپنے امال کے نتائج کی سزا بکتنا ہوگی تالیا کی آنکھیں خشک تھی مگر دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا آپ کو چور اتنے برے کیوں لگتے ہیں کیونکہ وہ صرف آپ سے آپ کا پیسہ نہیں چراتے وہ ان پیسوں سے جڑے آپ کے خواب چرا لیتے ہیں اور خواب چرانے والوں کی کیا سزا ہونی چاہیے وہ پلک چھپ کے اس کو دیکھ رہی تھی ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دینا چاہیے فاتح نے کنکھیا سے اشر کو دیکھا الفاظ کی ٹھنڈک پہ اشر نے ذرا چونک کے اسے دیکھا مگر اب وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اسی اسنا میں کھٹکا ہوا تو تالیا جبرن چہرے پہ مسکراہٹ لے آئی اسرا سامنے سے چلتی آ رہی تھی اور ساتھ بٹر تھا جس نے پینٹنگ اٹھا رکھی تھی مجھے امید ہے تم بور نہیں ہوئی ہوگی تالیا ہرگز نہیں فاتح صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہتے ہوئے اس نے پینٹنگ کا ڈھکن ہٹایا اندر شیشے پہ پینٹ کردہ زخمی ہرن اسی طرح تڑپتا دکھائی دے رہا تھا یہ وہی تھا جو اس نے پینٹ کیا تھا وہ ایک ایک رنگ کو پہچانتی تھی بے ایب پینٹنگ کی سطح پہ ہاتھ پھیر کے وہ ستائش سے بولی تھی اسرا مسکرا کے کھانا کھانے لگی تالیہ نے ایک نظر چھری کو دیکھا جو ساتھ رکھی تھی اور پھر پینٹنگ کو وہ ابھی چھری سے پینٹنگ کے فریم کو کاٹ کے اندر چھپا ہوا مٹیریل ان کو دکھا سکتی تھی جو ظاہر کر دیتا کہ وہ پینٹنگ نکلی تھی مگر اس سے پہلے اسے ایک اور کام کرنا تھا فاتح کی ساری باتوں کو بھلا کے اس نے مسکراتا چہرہ اٹھایا اگر میں کوئی بڑی سفارش لاؤں تب بھی آپ اس کو مجھے نہیں دیں گی مثلاً کس کی سفارش اشر دیر بعد بولا تو تالیا نے مسکرا کے فون اٹھایا اور کال ملا کے اسے چہرے کے سامنے کر لیا اسپیکر آن تھا وہ فیس ٹائم پہ کال ملا رہی تھی فاتح اب سکون سے کھانا ختم کر رہا تھا چند لمحے بعد اسکرین پہ گندمی رنگت کے آدمی کا چہرہ نمودار ہوا مجھے تمہارا پیغام مل گیا تھا تالیہ تم ضروری بات کرنا چاہتی تھی سلام کے بعد وہ بولا تالیا نے مسکرا کے اسکرین اسرا کے سامنے کی یہ شیخ جاسم ہے میرے اچھے جاننے والے ہیں وہ گھائل غزال انہی کی ملکیت تھی انہوں نے ہی دی ہوگی نا آپ کو سادگی سے پوچھا اسرا کھاتے کھاتے رکی بھویں سکیلی پھر آنکھوں میں تاجوں پر بے یقینی در آئی السلام علیکم آئی ایم سوری مگر میں ان سے تو نہیں ملی وہ تو کوئی اور تھے وہ ایک دم الرٹ نظر آئی فاتح چونکا مگر اشر اسی طرح بیٹھا رہا پرسکون جی مسز اسرا آپ مجھ سے نہیں ملی آپ میرے کزن جاسم السانی سے ملی تھی اور وہ پینٹنگ اس نے آپ کو ہمارے پورے خاندان کی طرف سے عطیہ میں دی تھی تالیہ جو مسکرا کے ساری کاروائی دیکھ رہی تھی ان الفاظ سے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی فوراً سے اسکرین اپنی طرف موڑی اوہ وہ آپ کے کزن تھے دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا الفاظ ختم ہو گئے تھے یہ سب ملے ہوئے ہیں اس نے دل میں سوچا جی بالکل اب آپ کو مجھ سے کیا فیور چاہیے تالیہ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی اس کا خیال تھا وہ شیخ کو اس کے ملازم کے اسکیم سے آگاہ کرنے جا رہی ہے مگر یہاں تو چونکہ آپ کے ہاتھ سے مسز اسرا نے پینٹنگ وصول نہیں کی اس لیے میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں فی الوقت الوداعی کلمات کہہ کے اس نے فون بند کیا ذہن تیزی سے چل رہا تھا بد وقت مسکرا کے اسرا کو دیکھا میں آپ کی خواہش کا احترام کرتی ہوں اب میں کوئی سفارش کے بغیر نیلامی میں دوسرے لوگوں کی طرح ہی حصہ لوں گی اور چاہے جتنی قیمت ادا کرنی پڑے میں کروں گی تالیہ اسرا کچھ غیر آرام دہ لگ رہی تھی جیسے سوچ میں الجھی ہو تمہیں کوئی شک ہے پینٹنگ کے بارے میں کیا مطلب تم آرٹ کی پہچان رکھتی ہو اگر کچھ کھٹک رہا ہے تو پینٹنگ سامنے رکھی ہے بتاؤ جی تالیا بتائیے اشر بھی اتنی توجہ سے بولا تھا اس نے باری باری دونوں کے چہرے کو دیکھا پھر فاتح کو وہ پھلوں کے رس کے گھون بھرتا خاموشی سے انہیں کو دیکھ رہا تھا تالیا پینٹنگ پہ جھکی اس کو باہر نکالا ہلکا سا معائنہ کیا اور پھر گہری سانس لے کر واپس رکھ دی یہ اصلی ہے سو فیصد اصلی اسرا کی سانس بحال ہوئی اور اشر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اس کو آرٹ کی پہچان نہیں ہے شاید صرف فیشن کی ہے مگر اچھا ہی ہے فاتح نیپکن سے ہون تھپ تھپاتا اٹھ کھڑا ہوا مجھے اجازت پھر رک کے تالیا کو دیکھا اچھا لگا تم سے مل کے نیلامی میں ملاقات ہوگی اب رسمن کہہ کے وہ باہر کی جانے بڑھ گیا اس سے زیادہ پرفارمنس وہ نہیں دکھا سکتا تھا اور اسرا مطمئن تھی اگر آپ مجھے ایک اور فیور تو دیں گی نا مسز رسرا وہ سوچ سوچ کے بولی تھی تالیہ مراد کے جانے کے بعد اشر اسرا سے مل کے دروازے تک آیا تھا کہ اس کا موبائل بچنے لگا شیخ جاسم کا میسج آیا تھا اس نے مسکرا کے جواب لکھا میں جانتا تھا ہماری ڈونر آپ کی ہی سفارش لائے گی مدد کا شکریہ میری حکومت نے آپ کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا وہ اچھے موڈ میں لگ رہا تھا پیغام بھیجا ہی تاکہ کال آنے لگی مگر دوسری جانب سے ہیلو کہنے کے ساتھ ہی اس کی رنگت بدلنے لگی کون سا مگ چہرہ سفید پڑا پھر سرخ واٹ وہ دھاڑا پھر فون بند کیا اور تیزی سے واپس آیا اسرا کمرے میں جا چکی تھی اور ایڈم گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا اس نے ایڈم کو بازو سے تھام کے روکا آبنگ کہاں ہے وہ کمرے میں جا چکے ہیں اشر نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور دیوانہ وار زینے پھلانگے کی طرف بھاگا وہ سامنے اپنی کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا اخبار میں موجود تمہارے ذرائع نے خبر دے دی تمہیں ٹھنڈے انداز میں سوال کیا وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے سر پہ آ پہنچا آپ نے آپ نے ان کو میرا مگ دکھایا میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے وہ جھکا اور غصے سے گرایا فاتح نے اینک اتار کے پرے رکھی اور ٹیک لگا کے اسے فرصت سے لکھا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا کوئی الزام نہیں لگایا تم اس اینٹی چائنیز تنظیم کے ساتھ منسلک تھے ایش وہ برسوں پرانی بات ہے اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا وہ بچپن کا ایک کریز تھا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا مگر آپ نے اسے کھول دیا واؤ مجھے یقین نہیں آ رہا کل پورا ملک مجھے ریسسٹ کہہ رہا ہوگا سارے چینی اکٹھے ہو جائیں گے کہ میں چینی قوم سے نفرت کرتا ہوں یا اللہ یا اللہ وہ سیدھا ہوا اور پیشانی کو دونوں ہاتھوں سے تھاما فاتح گال تلے تین انگلیاں رکھے اسے دیکھے گیا ایک لڑکا تھا بہت ذہین بہت اشر کے گھما اور غصے سے اس کو دیکھا مجھے اس وقت آپ کی کوئی کہانی نہیں سننی بہت عقل مند بہت پھرتیلا سا وہ اپنے ماں باپ کے بعد وہ سب سے زیادہ اپنی بہن سے قریب تھا اکثر چھٹیاں گزارنے امریکہ آتا تھا اشر تھم گیا آنکھیں ابھی تک غصے سے لبریز تھیں مگر وہ اب سن رہا تھا فاتح کے پیچھے کھڑکی کے شیشے پہ تب تب بارش برسنے لگی تھی جب میں رات دیر تک کام کرتا تو وہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا مجھ سے پوچھتا آبنگ آپ اتنی محنت کس چیز کے لیے کر رہے ہیں میں اس کو بتاتا کہ میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑ رہا ہوں وہ پوچھتا آبنگ لوگ الیکشن کیوں لڑتے ہیں تو میں کہتا مختلف وجوہات ہوتی ہیں مگر ایک وجہ سب میں مشترک ہوتی ہے اور وہ ہے طاقت حاصل کرنے کا جنون خود مختاری اور طاقت یہ سب کو اچھی لگتی ہے تب وہ نوجوان لڑکا مجھ سے کہتا تھا آپ نے اور آپ کے مقابل میں پھر کس شے کا فرق ہے اگر آپ دونوں کو ہی طاقت چاہیے قطرے زور زور سے کھڑکی پہ برس رہے تھے گویا شیشے کو چکنا چور کر ڈالنا چاہتے ہوں اشر کا تنفس آہستہ ہو چکا تھا رنگت بحال ہو رہی تھی وہ بس خاموش نظروں میں چبھن لیے فاتح کو دیکھ رہا تھا تب میں نے اس کو بتایا کہ جو میرا مخالف ہے وہ ایک دفعہ اسٹیٹ اٹارنی رہ چکا ہے اور اس نے بڑے بڑے مجرموں کے کیس رشوت لے کے بند کر دیے اس کو اپنی طاقت اپنی دولت بڑھانے کے لیے چاہیے تھی مجھے طاقت زمین پہ اللہ کا انصاف قائم کرنے کے لیے چاہیے پھر اس نے پوچھا انسان کو کیسے معلوم ہو کہ اس کو طاقت کیوں چاہیے میں نے کہا اس کے طریقے سے تب جانتے ہو اشر اس لڑکے نے مجھے کیا کہا تھا اس کی آواز میں دکھ تر آیا اور اشر اس کی فاتح پہ جمی آنکھوں میں گلابی نمی اترنے لگی پلکیں بھیگنے لگی اس لڑکے نے کہا آبنگ اگر میں کبھی طاقت کی حوث میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے روک لینا باہر بجلی زور کی کڑکی پل بھر میں سارا شہر روشن ہو گیا اشر کی آنکھ کے کنارے پہ ایک آنسو اٹکا ہوا تھا اگلے ہی پل پھر سے اندھیرا چھا گیا آنسو اس نے اندر اتار لیا آپ کو لگتا ہے مجھ میں اور آپ میں فرق ہے وہ سابقہ غراہٹ سے بولا تھا آپ وائٹ نائٹ ہیں اور میں سیاہ بھیڑ مگر نہیں ہم دونوں ایک جیسے ہیں کیونکہ ہم دونوں کو ایک ہی چیز چاہیے آپ نے وزیر اعظم بن کے وہی کرنا ہے جو موجودہ وزیر اعظم کر رہی ہے کرسی لینے کے بعد سب ایک سے ہو جاتے ہیں آبنگ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یوں مجھے تباہ کرنے کی کوشش کریں گے اوہ لیکن میں تمہیں تباہ نہیں کر رہا اس نے ہلکے سے شانے اچکائے میں یہ بات لائیو ٹی وی پہ بھی کہہ سکتا تھا مگر میں نے اس اخبار کا انتخاب کیا جہاں تمہیں وقت سے پہلے خبر مل جائے گی مگر اس رپورٹر کو چنا جو خبر لگائے گی ضرور میں نے ایش تمہیں ایک موقع دیا ہے وہ ٹیک لگائے نرمی سے کہہ رہا تھا کل جب تم ایک اسکینڈل کی زد میں ہو گیا اور تمہیں ریسسٹ کا خطاب مل جائے گا اور تم چائنیز اکثریت کا ووٹ کھو دو گے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس کو فکس کیسے کرو گے ایک بزنس مین کی طرح یا ایک لیڈر کی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے حق میں دستبردار ہو جاؤں تو پہلے مجھ پہ ثابت کرو کہ تم مجھ سے بہتر ہو تب میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں ورنہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے کھڑے اشر کے برابر آ کر اس کا چہرہ افسوس سے دیکھا ورنہ پھر ہم دونوں کرسی کے لیے لڑیں گے میں تمہیں نہیں روکوں گا لڑنا تمہارا حق ہے مگر میں یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسے لڑو گے میں نے اس لڑائی میں آریانہ کو کھویا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کچھ کھونے کی اہلیت رکھتے ہو یا نہیں مگر وہ جواباً نفرت سے پھنکا رہا تھا مجھے معلوم تھا ہم ایک دن اس مقام پہ ضرور آئیں گے آپ کو معلوم نہیں تھا میں تیار ہوں آپ نہیں ہاتھ اٹھا کے اشارے سے سلام کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسٹڈی سے باہر نکل گیا فاتح ہلکا سا مسکرایا اور واپس کرسی پہ بیٹھا تیار تو دور کی بات ایش میرے پاس تو کوئی کارڈ ہی نہیں بچا کھیلنے کے لیے میں نے ساری عمر تم پہ اعتبار کیا اور تم نے ہر طرف سے مجھے مفلوج کر دیا کھڑکی کے باہر بارش کو دیکھتا وہ زخمی سے مسکرا رہا تھا خود پہ زندگی پہ ہر شے پہ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور پرس اٹھا کے زور سے فرش پہ پھینکا پھر غصے بے بسی کے عالم میں صوفے سے کشن اٹھا کے دیوار پہ مارا آوازیں سن کے دانتے نیچے تہ خانے سے اوپر آئی تو دیکھا وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پہ بیٹھی تھی بریسلیٹ نہیں ملا تالیا نے چہرہ اٹھایا تو آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی مل گیا ہے یعنی کرائی بیبی اسکیم کام کر گیا گڈ پھر منہ کیوں لٹکا ہوا ہے وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی پینٹنگ کی اصلیت نہیں کھول سکی وہ شیخ ملا ہوا تھا اس نے نوفل کی سٹوری کو پکا کر دیا داتن کا منہ کھل گیا مگر تم یہ تو بتا سکتی تھی کہ پینٹنگ نکلی ہے کیسے بتاتی وہ زہر فند ہوئی میں سچ بولتی کب ہوں جو اتنا بڑا سچ بولتی بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے سچ بولنے کے لیے داتن اور میرے پاس وہ نہیں تھی آنکھوں میں آنسو آ گئے داتی نے افسوس سے گہری سانس لی میری بچی خود کو معاف کرنا سیکھو وہ جواباً تلخی سے کچھ کہنے لگی تھی کہ دروازے پہ گھنٹی بچے داتن اٹھنے لگی مگر وہ آنکھیں رگڑتی کھڑی ہو گئی تم بیٹھو ملازمہ تھوڑی ہو تم جو بٹلر نہیں ہوگا تو تم یہ کام کرو گی میں خود دیکھتی ہوں اور شاید تھوڑی دیر واک پہ چلے جاؤں مجھے تازہ ہوا کی ضرورت ہے خود کو سنبھالتی وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی پورچ اندھیرا پڑا تھا صرف ایک بتی روشن تھی وہ قدم قدم اٹھاتی گیٹ تک آئی مگر پھر ٹھہر گئی رفتار سست پڑ گئی گیٹ اور چار دیواری چھوٹی اور برائے نام تھی سامنے کھڑے شخص کے سینے تک اونچی تھی اور وہ شخص تالیا کی سانس منجمد ہو گئی وہ درمیانی عمر کا مرد تھا سانولا چمکتی آنکھوں والا جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا میں نے سنا جب کہ ارشر محمود کسی تالیا مراد کی تفتیش کروا رہا ہے تو میں کھٹک گیا تھا سوچا ہو نہ ہو یہ وہی تالیا ہے میری ساپ کا بیوی وہ دم سادے سے دیکھ رہی تھی سمی لب پھڑ پھڑائی اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ تمہیں دلچسپی لے رہا ہے یعنی شادی وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو میں نے تمہارا پتا اچکا اور یہاں آ گیا اور اب سوچ رہا ہوں کہ پہلے کیوں نہیں آیا ستائش سے اس نے گردن اٹھایا کہ اونچے بنگلے کو دیکھا جو بدھ بنی تالیا کی پشت پہ کھڑا تھا بڑا مال بنا لیا ہے تم نے یقیناً امیر دوست بنائے ہوں گے خیر انہیں پھنسایا ہوگا پھر لوٹ کے چھوڑ دیا ہوگا تم جیسی خوبصورت مگر اکیلی لڑکیاں اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی لیکن کیا ہے تالیا کہ وہ گیٹ کے جنگلے پہ ہاتھ رکھے آگے بڑھا اس سے دو میٹر کے فاصلے پہ تھی وہ پھر بھی لک پیچھے ہٹی آنکھوں میں خوف تھا اس دفعہ بندہ غلط چنا ہے تم نے سیاست دان جانتی ہو سیاست دانوں کو فرشتہ صرف بیویاں چاہیے ہوتی ہیں کیا اسے معلوم ہے تم پہلے بھی ایک شادی کر چکی ہو اور منی لانڈرنگ میں انوالو رہی ہو یقیناً نہیں یو نو واٹ میرے پاس نکاح کی ویڈیو تک پڑی ہے مگر طلاق کہیں رجسٹر نہیں ہوئی تھی اگر چاہوں تو میں تمہیں ابھی بھی اپنی بیوی کلیم کر سکتا ہوں اور ایک دفعہ یہ ذکر کھلا تو وہ سیاست دان تمہیں باہر اٹھا کے پھینک دے گا لیکن وہ رکا دو انگلیوں سے تھوڑی کھجاتے مسکرایا وہ برف کا مجسمہ بنے رہی لیکن اگر تم میرا کوئی ماہانہ وظیفہ مقرر کر دو یہی کوئی دو تین لاکھ ماں کے تو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا ابھی تم ذرا شاکڈ ہو گئی ہو خیر سے سنبھل لو پھر آؤں گا میں اتنے برسوں بعد دیکھا ہے تمہیں بیٹھ کے گئے دنوں کی باتیں بھی کریں گے اچھا چلتا ہوں ماتے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا اور مڑ گیا اب وہ ٹہلتا ٹہلتا سڑک پہ دور جاتا دکھائی دے رہا تھا اور تالیا وہ شل کھڑی تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں مارو تو جان نہیں